جہاد بالقرآن اور اس کے پانچ محاذ مصنف ڈاکٹر اسرار رحمت رحمۃ اللہ علیہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد مدہ ذلہو صدر موسیق مرکز القرآن و امیر تنظیم اسلامی نے جہاد حقیقت جہاد غایت جہاد اور دین میں جہاد کے مقام کے موضوعات پر متعدد تقاریر کی ہیں مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ چہاروں میں عنوان کے ذیل میں سورت الحج کا آخری رکو صورت الصف مکمل صورت الجمعہ مکمل صورت التوبہ کی آیت چوبیس اور صورت المنافقون مکمل شامل ہیں جن پر ڈاکٹر صاحب موصوف نے متعدد دروس دیے ہیں جن میں جہاد کی اہمیت اور فرضیت پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے اس عاجز کی معلومات کی حد تک صورت الفرقان کی آیت نمبر باون کی روشنی میں جہاد بالقرآن کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا یہ پہلا مفصل خطاب ہے جو موصوف نے مرکزی انجم خدام قرآن لاہور کے چھٹے سالانہ قرآن کے افتتاحی اجلاس منعقدہ پچیس مارچ انیس سو چوراسی میں ارشاد فرمایا تھا اس اجلاس کی صدارت بر عظیم پاک و و ہند کی مشہور معروف دینی علمی شخصیت جناب مولانا سعید احمد اکبر آبادی اللہ العلی مدیر ماہ نامہ برہان دہلی مجلس شورا دارالعلوم دیوبند بھارت کے رکن شیخ الہند اکیڈمی بھارت کے ڈائریکٹر نیز مدرسہ عالیہ کلکتہ بھارت کے سابق پرنسپل اور متعدد دینی دینی و علمی اور تحقیقی کتب کے مصنف و مؤلف نے فرمائی تھی علاوہ ازی اس اجلاس میں ملک کے بازدیت علماء اعظام دانشوران کرام بھی شریک ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ خطاب انتہائی پرتاثیر نہایت مدلل اور خطابت کی معراج تھا کسی تقریر خطاب یا درس کو ٹیپ سے صفحہ کرتاس میں منتقل کرنا کافی مشکل کام اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ کام انجام پاتا ہے لیکن تحریر میں مقرر کا زور خطابت الفاظ کی ادائیگی کا زیر و بم اس کی اپنی شخصیت کا اثر دوران تقریر الفاظ کی ادائیگی کا خاص طرز اور ان پر زور ہاتھوں کی حرکات و سکنات کا انداز اور مجموعی طور پر ان سب کا سامعین پر جو گہرا تاثر قائم ہوتا ہے اسے تحریر میں سمونا ممکن نہیں ہے آڈیو کیسٹ کی سماعت سے بعض باتوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ضرور ہوتی ہے البتہ ویڈیو کیسٹ بڑی حد تک اس سب کا بدل ہو سکتا ہے لیکن افسوس کے خطاب کے ویڈیو کیسٹ تیار نہ ہو سکے بہرحال اس آجز کی ناچیز رائے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ خطاب ان کے بہترین خطابات میں سے ایک ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کا مرقع ہے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ڈاکٹر صاحب موصوف نے قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر اس بحرے بے کنار میں معارف و عرفان اور حکم و عبر کے کچھ در شہوار نکالے ہیں جو اس خطاب میں آپ کو نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں سچ فرمایا تھا صادق و صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یشبع منہ عجائب علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہو سکیں گے نہ کثرت تکرار سے اس کے لفظ میں کوئی کمی آئے اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف و بصائر کے خزانے کبھی ختم ہو سکیں گے معاذرات قرآن کے بعد رمضان المبارک سن سن چودہ سو سو چار ہجری جون انیس چوراسی کے دو اجتماعات جمعہ میں مسجد دارالسلام لاہور میں جہاد بالقرآن کے موضوع پر محترم ڈاکٹر صاحب نے دو خطابات مزید ارشاد فرمائے تھے گویا جو کلی پچیس مار کو کھلی اس نے شگفتہ پھول کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی ان میں سے آخری خطاب کا عنوان تھا جہاد بالقرآن کے پانچ پانچ محاذ یہ خطاب بھی اس آجز نے کیسٹ سے منتقل کر دیا تھا اور اب اسے بھی معمولی حق کو اضافہ کے بعد اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے یہ دونوں خطابات محترم ڈاکٹر احمد مدز اللہ کی نظر ثانی کے بعد شائع کیے جا رہے ہیں البتہ ان میں سے دوسرے خطاب جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ پر قرآن اکیڈمی کے فیلو حافظ خالد محمود خضر نے نظر ثانی کر کے اسے مزید بہتر بنانے میں تعاون فرمایا ہے جزا اللہ آسن الجر ان میں جو ثواب ہے وہ من جانب اللہ ہے اور اگر کوئی خطا ہے یا اظہار مدعا میں کوئی تقصیر ہے تو اس کی ذمہ داری اس عاجز کے ناتواں کندھوں پر ہے جس کے لیے یہ عاجز بارگاہ رب العزت میں دس بنا لاتو آخر نسینہ و وقتانا مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حسن نیت حسن عمل اور اپنے دین حق کا صحیح فہم نیز اس کی صحیح خدمت کی توفیق و سعادت سے بہراور فرمائے ڈاکٹر صاحب موصوف کی مسائی جمیلہ و جلیلہ کو دنیا و آخرت میں مشکور فرمائے نیز اس عاجز کی جانب سے اس کام میں اس حقیر تعاون کو اس کے لیے توشہ آخرت بنا بنائے آمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین آقر جمیل الرحمن وفی عنہ دس رمضان المبارک رضا سو چار ہجری دیبا جان فکر اسلامی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی تجدیدی مساعی اور علمی و تحقیقی کاوش کا ایک موضوع جہاد فی سبیل اللہ بھی تھا آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اسلام کے اس عظیم فریضے کے حقیقی تصور مراحل لوازم اور اقسام کو واضح کرنے کے لیے تادم آخر جہاد باللسان والقلم میں مصروف رہے زیر نظر کتاب چاہ بھی اسی جہد مسلسل کا ایک مظہر ہے جو کہنے کو اگرچہ مختصر کتابچہ ہے لیکن معنویت و جامعیت کے اعتبار سے کئی کتابوں پر بھاری ہے ایک مسلمان کے بنیادی فرائض ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اس کے لیے درکار جہاد اور ان اقسام جہاد میں قرآن حکیم کا کردار اس کتاب سے میں بہت ہی مختصر مگر جامع انداز میں بیان ہوئے ہیں دعوت دین کے ایک عام کارکن سے لے کر بڑے سے بڑا مبلغ و مدرس بھی اس بات کا شدت سے محتاج ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور مخاطبین کے ذہنی و فکری اشکالات اور معاشرے کے گمراہ کن نظریات سے واقفیت رکھتا ہو تبھی وہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر سکتا ہے ورنہ اس کی دعوت اندھیرے میں چلائے گئے تیر کی مانند بے ہدف ہی رہے گی زیر نظر کتاب کے آخری حصے جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ کے زیر عنوان موجودہ معاشرے کے مسائل اور جدید ذہن کے اشکالات کو بڑی مہارت سے واضح کیا گیا ہے دعیان دین کے لیے یہ حصہ رہنما اصول کا درجہ رکھتا ہے ان چند امور کے پیش نظر بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ جناب کی اس مختصر کتاب کی احتیاج و ضرورت ایک عام مسلمان سے لے کر عالم دین تک سبوں کو ہے موجودہ ایڈیشن میں بعض مشکل الفاظ کے معنی اور احادیث مبارکہ کے حوالہ جات حاشے میں لکھنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جو اگرچہ اہل علم پر گراں گزرے گا لیکن عوام الناس کے لیے اس کی ضرورت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا زیر نظر مقالے کے خالق مجازی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور اس کے مرتب اولین جناب شیخ جمیل الرحمن رحمہ اللہ دونوں اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں ہم رب کریم سے دعا گو ہیں کہ حق تعالی ان دونوں صاحبان سے راضی ہو ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے اس علمی صدقے جاریہ میں مزید برکت ڈالے رحمت اللہ بٹر ناز میں دعوت و تربیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطیل کافرین وجاہدهم به جہادا کبیر صدق اللہ العظیم خطبہ مسنونہ تلاوت آیات اور ادعیہ معصورہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں دو چیزیں نہایت اہم ایک لفظ جہاد جو اس آیہ مبارکہ میں دو مرتبہ آیا ہے ایک فعل امر کے طور پر جاہد اور دوسرے مفعول مطلق کے طور پر جہادا کبیرہ یعنی نہ صرف جہاد بلکہ شدید جہاد بہت بڑا جہاد یہاں دوسرا اہم نقطہ ہی آیا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجاہد بِهِ جِهَادًا جہاد آپ ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد یہاں بھی کا جو چھوٹا سا ٹکڑا آیا ہے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر اہل علم بھی اس کی اہمیت پر غور و فکر کیے بغیر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں میرا مشاہدہ ہے کہ جہاں بھی قرآن کے لیے بھی بطور ضمیر مجرور آیا ہے ہمارے اہل علم اللہ اس کا حق ادا نہیں کرتا اس بھی کی اہمیت کے اظہار کے لیے دو مثالیں پیش کرتا ہوں پہلی مثال صورت بن اسرائیل سے ہے جہاں فرمایا آیت نمبر 79 یعنی 79 اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رات جاگتے رہیے اس قرآن کے ساتھ یہ بڑھ بڑھوتری ہے آپ کے لیے میرا اندازہ ہے کہ تحجد کی فضیلت اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ تو ہمارے یہاں معروف و مشہور ہے کسی کو اس کی توفیق ملی ہو یا نہ ملی ہو لیکن اس کی عظمت اور برکات سے ہر وہ مسلمان بخوبی واقف ہوگا جس کا تھوڑا بہت بھی دینی مزاج ہے لیکن یہاں بھی بھی اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے تحجد میں اہم ترین ہے قیام وہ بھی طویل قیام اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہے یا المزمل کلیلہ نصف علیہ و رتل القرآن ترتیلا یعنی لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا مگر کم ادھی رات یا اس سے کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر پڑھو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں عموماً وہ عام نوافل کی طرح آٹھ رکعتیں پڑھ لیتے ہیں پھر بیٹھ کر مختلف اور و وظائف میں مشغول ہو جائے اور زیادہ وقت اس میں صرف کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ بھی بہت غنیمت ہے لیکن اس کی برکات سے کما حق استفادہ تب ہوگا جب اس میں طویل قیام ہو اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت دوسری مثال سورہ مریم کی ہے جہاں فرمایا پھر یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر کے نہ دیا ہے تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کرو یہاں بھی غور فرمائیے کہ تبشیر و انذار کے لیے قرآن مجید ہی کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے یہ کہ ہمارے یہاں وازوں اور خطبوں میں اکثر و بہتر یہ کام اللہ کے تذکروں یا مولانا روم کی مصنوعی سے لیا جاتا ہے قرآن مجید کی طرف بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے بعین ہی یہی معاملہ زیر نظر آیا کریمہ کا ہے وجاہد بھی جہادن کبیرہ معلوم ہوا کہ یہاں جس جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اس شد و مت کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ اس تاکید و زور امفسس کے ساتھ تو اس کے لیے ایک ذریعہ ایک آلہ ایک ہتھیار جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اس کے لیے بھی ایک تلوار جو آپ کے دست مبارک میں تھمائی گئی ہے اور وہ ہے قرآن حکیم لہذا ارشاد ہوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین و کفار کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد جہاد القرآن دو مظلوم ترین حقیقت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے قبل یہاں لفظ جہاد کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے پہلی بات یہ کہ میرے نزدیک جہاد ہمارے دین مظلوم ترین تصور یعنی کانسیپٹ ہے مظلوم ہونے کے اعتبار اس کی ہم پلہ دوسری شے جو آتی ہے وہ قرآن مجید ہے ہمارے دین کی یہ دو مظلوم ترین حقیقتیں ہیں جہاد کے بارے میں اتنے مغالطے ذہنوں میں ہیں کہ شمار میں نہیں پھر خاص طور پر ہماری تاریخ ایک دور وہ بھی آیا جب ہم براہ راست محکوم ہوئے نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی یعنی ہم دو طرفہ غلامی کے پنجے میں گرفتار ہوئے اس وقت اہل مغرب کی طرف سے ہم پر جہاد کے حوالے سے بڑے جارحانہ حملے ہوئے اور استضاء اور تمسخر کا معاملہ ہوا انہی کا یہ الزام ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے چنانچہ اس زمن میں ہمارا انداز معذرت خواہانہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اب یہ دور اصلاً گزر چکا ہے لیکن تاحال اس کے باقی واقعات و سیاد کچھ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور جب تک ہم ان کو اچھی طرح خرچ نہیں دیں گے اس وقت تک دین کی کوئی اور فعال تحریک جو نتیجہ خیز بھی ہو اٹھانا ممکن نہیں ہوگا دوسری بات یہ یہ کہ جہاد کے بارے میں میں سب سے پہلا مغالطہ ذہنوں بٹھا دیا گیا ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہیں کہ جہاد کے معنی جنگ ہے اس بارے میں میری رائے ہے کہ اغیار اور بیگانوں کی کارستانی کے ساتھ ساتھ یہ گانوں اور اپنوں کی بھی غلطیاں ہیں اپنوں کی بڑی اکثریت نے بھی جہاد کو جنگ ہی قرار دیا جبکہ قرآن مجید مستقل طور پر دو اصطلاحات استعمال کرتا ہے ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسری قتال فی سبیل اللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے دینی لٹریچر میں جنگ کے تمام مدارج و مراحل کے لیے بطور عنوان لفظ جہاد استعمال ہو جاتا ہے اور جنگ کو جہاد ہی سے موسوم کیا جاتا ہے چنانچہ ہوتے ہوتے ہمارے ذہنوں میں جہاد اور قتال مترادف کی حیثیت سے جاگوزی ہو گئے اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا کہ جہاد کے معنی جنگ ہیں تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جنگ ہر وقت اور ہمیشہ تو نہیں ہوتی لہذا جہاد فرض کفایہ رہ گیا فرض عین کی فہرست سے خارج ہو گیا جب کبھی جنگ کا مرحلہ آتا ہے تو جتنی نفری کی ضرورت ہوتی ہے وہ نکل آتی تو بقیہ لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا تھا یہی فرض کفایہ کا تصور ہے اور بالکل صحیح تصور لیکن جہادوں کے تعلق مترادف سمجھ لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں سے فقی تصوراتوں میں یارات اور سوچ کے جو پیمانے ہیں ان میں جہاد گویا صف اول کی شے رہا ہی نہیں اس کا فرض عین ہونا پس منظر میں چلا گیا حتیٰ کہ ذہنوں سے اوجل اور مہ ہو گیا اللہ ماشاء اللہ چوتھی بات یہ کہ اس پر ستم بالا ستم اور بنا الفاصد الفاظ یہ ہوا کہ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے تو گویا وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے حالانکہ ایک مسلمان ذاتی حیثیت سے جہاں فاجر و فاسق ہو سکتا ہے وہاں ظالم بھی ہو سکتا ہے چنانچہ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ کوئی گروہ ظالم بھی ہو سکتا ہے اور ایک ناحق جنگ بھی شروع کر سکتا ہے صرف اپنے مفادات کے لیے صرف اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے اپنی حدود سلطنت کی توسیع کے لیے جبکہ ان کے پیش نظر دین کی خدمت نہ ہو الہ کلمت اللہ کا کوئی مقصد نہ ہو ظاہر ہے ایسی جنگ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کیوں کر شمار ہو جائے گی کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث موجود ہے ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل المدی الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله الا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله صحیح بخاری کتاب الجہاد اور صحیح مسلم کتاب الامارہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے دریافت کیا کہ حضور ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنے ذکر اور شہرت کے لیے اور ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی یا اپنے قبیلے کی سربلندی دیکھنے کے لیے تو کس کی جنگ اللہ کے راستے میں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا صرف اس کی جنگ کی سبیل اللہ ہوگی جو اس لیے جنگ کرے تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے خیال رہے کہ یہ حدیث متفق علیہ تو قتال فی سبیل اللہ وہ جنگ ہے جو اللہ کے جھنڈے کی سب بلندی کے لیے کی جائے نہ کہ ہر مسلمان کی یا مسلمانوں کی حکومت کی ہر نو کی جنگ جہاد و قتال فی سبیل اللہ قرار دی جائے بہرحال یہ ہیں وہ جو کچھ تو اغیار کی کرم فرمائی ہے کچھ تو اغیار کی کرم فرمائی سے اور کچھ اپنوں کی ستم ذریفی سے تہ در تہ ذہنوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے اس تصور کو نکھار کر سامنے لایا جائے کہ جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت ہے کیا اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ میں فرق کیا ہے میں نے اس پر بہت غور کیا کہ ایک عام اردو دان کے لیے وہ لفظ کون سا ہے جو لفظ جہاد کے مفہوم صحیح صحیح ادا کرے اہل علم جانتے ہیں کہ لفظ جہاد باب مفالہ سے ہے اور باب مفالہ کے اکثر مسادر میں فریقین کی شرکت ہوتی ہے ایک دوسرے پر غالب آنے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے جیسے بحث سے مباحثہ جوہد سے مجاہدہ اور جہاد اور قتل سے مقاتلہ اور قتال قتال میں بات دو طرفہ ہوتی ہے جبکہ قتل یک طرفہ عمل ہے کوئی شخص جا رہا ہے کسی نے گولی مار دی یا خنجر گھونپ دیا رہا اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا یہ قتل ہے لیکن جب دو فریق آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے کے درپے ہو جائیں تو یہ فریقین مابین قتال یا مقاتلہ ہے اسی طرح جہد کا عمل ہے یہ عام فہم لفظ ہے اور اردو میں کوشش کے معنی میں مستعمل ہے اس سے جہاد و مجاہدہ کے معنی و مفہوم ہوں گے کوششوں کا تصادم کوششوں کا ٹکراؤ کوششوں کا مقابلہ جس کے لیے ایک لفظ ہوگا کشمکش یا کشاکش انگریزی میں اسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد سلا یعنی کے طور پر اگینسٹ کا لفظ آتا ہے یعنی کوئی رکاوٹ ہے کوئی چیز درمیان میں راستہ روکنے والی ہے اسے ہٹانے اور دور کرنے کے لیے اس سے کشمکش کرنا جہاد یا مجاہدہ کا صحیح صحیح لغوی مفہوم یہی ہے فرائض دینی اور جہاد کے منازل میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے غور و فکر کے نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں اس مسئلہ پر غور و فکر کے نتیجے میں جہاد کے تین بڑے بڑے درجے اور ہر درجہ کے تین پہلو یا تین قسمیں میرے سامنے آئی ہیں میں ان کو اہل علم کے سامنے ان کی تائید و توثیق یا اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوں میں قرآن مجید کا ادنا طالب علم ہوں مجھے اہل علم کی رہنمائی حاصل ہونے پر دلی مسرت ہوگی میں خلوص دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر میری غلطی واضح کر دی جائے تو میں سر تسلیم خم کرنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تردد نہیں کروں گا بلکہ غلطی کی نشاندہی کرنے والے صاحب کا سمیم قلب سے احسان مند ہوں گا میرے نزدیک یہ تین بڑے بڑے درجے ان بنیادی فرائض سے متعلق ہیں جو ہمارا دین اپنے ماننے والوں پر عائد کرتا ہے دین کی طرف سے ہر مسلمان پر جو تین بنیادی فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی بنیادی تفہیم کے لیے ایک تین منزلہ عمارت کی تمثیل یا تشبیح بہت ہی مفید ہے پہلی منزل عبادت رب فرائض دینی کی پہلی منزل خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے اور یہ بندگی ہما وجو ہما تن اور ہما وقت ہونی ہوگی جزوی نہیں ہوگی قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا فی کافہ سورت بقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے ایک اور جگہ فرمایا وانیبو الى ربکم واسلم له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون سورہ زمر آیت نمبر برا سورہ زمر آیت نمبر 54 اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری قبول کرو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے اس رویہ کا دینی اسلام نام ہے اسلام سر تسلیم خم کر گردن نہادن تو سرنڈر اسی کے لیے مزید دو اصطلاحات اطاعت اور تقوی اطاعت کا مفہوم ہے مقاومت و مدافع ترک کر کے برضا و خوشی فرما برداری قبول کر لینا اس کے لیے قرآن مجید میں بار بار حکم آیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے انگریزی میں میں یوں کہیں گے to give up all kinds of resistance whole heartedly یعنی خوش دلی سے ہر نو کی مقامت اور مزاحمت ترک کر جبکہ تقوی کا مفہوم ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا اس کی نافرمانی سے بات رہنا تقوی کا حکم قرآن مجید میں بڑی تکرار اور تاکید سے آیا ہے اس زمن میں چوٹی کی آیت ہے یا الذین آمنوا اتق اللہ حق تقاتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورۃ آل عمران اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور تم پر موت نہ آئے مگر حالت فرمان بردار اطاعت اور تقوی میں بھی ترتیب مثبت اور منفی رویہ سامنے آتا ہے بات ایک ہی ہے گویا ایک ہی تصور کے دو رخ ہیں اس پہلی منزل کے لیے چوتھی اور آخری جامع ترین اصطلاح ہے عبادت اس میں اسلام اطاعت اور تقوا کے تمام مفاہیم آ لفظ عبادت کو سمجھنے کے لیے فارسی کے دو الفاظ جو اردو میں مستقبل ہیں جمع کریں گے مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا وہ الفاظ ہیں بندگی اور پرستش بندگی غلامی کو کہتے ہیں اور اس میں اطاعت کا پہلو غالب جبکہ پرستش کے معنی ہے مخلصانہ اور والہانہ محبت سورہ زمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کیجئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پھر سورہ بینہ میں ان دونوں کو نہایت حسین و جمیل اسلوب بیان میں بئیں طور جمع کر دیا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ایت نمبر 5 اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنی اطاعت اپنے دین یعنی اطاعت کو اللہ تعالی ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر قرآن مجید میں جنوں اور ان کی تخلیق کی غایت یہی عبادت رب طلب قرار دی گئی ہے عزرو آئے مبارکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سورۃ زاریات آیت نمبر چھپن میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے فرائض دینی کی اس پہلی منزل کو سر کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کو سے گنا جہاد کرنا پڑے گا مجاہدہ و کشمکش کرنی پڑے گی پہلی منزل کے تین جہاد اس پہلی منزل پر سب سے پہلے کشمکش کرنی ہوگی اپنے نفس سے نفس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے ان النفس لا مارتم بسو سورہ یوسف آیت نمبر 53 یقینا نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے مارا امر سے مبالغہ کا سیگا ہے یعنی بہت ہی زیادہ اکسانے والا نہایت سختی سے حکم دینے والا لہذا اللہ کا بندہ بننے کے لیے پہلی کشمکش خود اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑے گی ایک حدیث میں نفس کے خلاف جہاد کو ایک اعتبار سے افضل الجہاد قرار دیا گیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا افضل الجہادی انتجاہدا انتجاہدا نفس کا افضل الجہادی انتجاہدا نفس کا و ہوا کا فی ذات اللہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس اور اپنے اپنی خواہشات کو اللہ کا متی بنانے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا المجاہد من جاہد نفسا اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے بس پہلی کشمکش ہر اس شخص کو اپنے نفس سے کرنا ہوگی جو واقعتا اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اسی نفس کے متعلق مولانا روم نے کیا خوب بات کہی نفس ما ہم کم ترس فرعون نیس لیکن او راون ای راون نیس کہ میرا نفس بھی ہرگز فرعون سے کم نہیں ہے بس فرق یہ ہے کہ اس کے بعد لاؤ لشکر تھا لہذا اس نے کھل کر کہہ دیا کہ انا ربو کو ملالا میں سب سے بڑا رب ہوں اور میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے لہذا میں اندر ہی اندر یہ بات میرا نفس کہتا رہا یعنی میرا یہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں فرق بس اتنا ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا لیکن اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے ورنہ میرا نفس اندر سے وہی کچھ دعویٰ کر رہا ہے جو فرعون نے کیا تھا اس کا دعویٰ تھا ملک مصر کے بارے میں لئی سلی ملک مصر سورہ زخرف آیت نمبر اکاون کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اسی طرح میرا نفس میرے وجود پر حکومت کا دعوے دار ہے بس سب سے پہلا اور سب سے بڑا جا جہاد مجاہدہ مان نفس ہے جس نے اس منزل کو سر نہیں کیا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے نزدیک اس کے لیے ہلکے سے ہلکا لفظ حماقت لیکن نفس ہمارا کو تقویت دینے کے لیے ایک طاقت موجود ہے وہ ہے شیطان لعین اور اس کی سلبی اور مانوی ضروریت اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس نفس کو تقویت پہنچائے اس میں پھونکے مارے اور اس میں جتنے بھی سفلی محرکات ہیں انہیں مشتعل کرے ایک حدیث کی ابتدا میں الفاظ آتے انا ابلیس لہو خرطوم کا خرطوم القلب واضح علی قلبی ابن ابن آدم یذکرہ بالشہوات واللذات ویاتیہ بالامانی ویاتیہ بالوسوسات علی قلبه لیشککہ فی ربہ ابلیس کی بھی تھوتنی ہے کتے کی تھوتنی کی طرح وہ اسے ابن آدم کے دل پر رکھ دیتا ہے اور اسے خواہشات نفس اور مرغوبات اور مرغوب چیزوں پر ابھارتا ہے وہ اس کو لمبی لمبی امیدیں وشفل تھنکنگ دلاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ اسے اپنے رب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر ایک اور متفق علیہ حدیث ہے ان الشیطان یجر یجری من الانسان مجرد دم شیطان انسان کے اندر خون کی مانند دوڑتا ہے قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے بے شمار مقامات پر شیطان کے اغوا اور فریب سے خبردار اور متنبع کیا گیا ہے ایک مقام پر فرمایا ان شیطان لکم عدو فتخذوه عدوا سورت فاطر آیت نمبر چھے لوگو یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن سمجھو دشمن جانو اور سورت القاف میں بڑا پیارا انداز ہے جس میں ایک لطیف سا تنز بھی موجود ہے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسْ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر رب افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی حکم کی روح سے روح گردانی کی کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت سلبی و مانوی کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے چنانچہ کشمکش کرنا ہوگی مجاہدہ کرنا ہوگا شیطان اور اس کی سلبی و مانوی ضروری جمہوریت کے ساتھ اور اس کو شکست دینا ہو اس لفظ شکست سے میرا ذہن اچانک علامہ اقبال کے فارسی کلام میں ان کی نظم نالہ ابلیس کی طرف منتقل ہوا جو مجھے بہت پسند ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار یہ انسان تو میری چوٹ کا نہیں میرے مقابلے کا نہیں ایک مشتخص ہے جس کے لیے میری ایک ہی چنگاری کافی ہے اس انسان کو اگر سوکھی گھاس ہی بنانا تھا تو مجھ میں اس قدر تیز و تند آگ رکھنے کا کیا فائدہ ہو ابن آدم چیز یک مشتخص مشتخسرا یک شرارت من بسس اندری عالم اگر جز خس نمود این قدر آتش مرا دادن چسو نظم کا آخری شعر تڑپا دینے والا ہے اے خدا یک زندہ مرد حق پرست لذت شاید کے یابم در شکست الہی کوئی تو زندہ مرد مرد حق پرست ایسا ہو جو مجھے شکست دے دے تاکہ میں بھی تو کبھی شکست کا لذت آشنا ہو سکوں تو دوسری کشمکش اور دوسرا مجاہدہ یہ ہوگا یعنی شیطان سے لڑنا تیسری کشمکش ایک بگڑے ہوئے معاشرے کا جو سماجی دباؤ یا سوشل پریشر ہے اس سے ہوگی معاشرے کا دباؤ آپ کو ایک خاص رخ پر دھکیلے گا اس لیے کہ ایک ہجوم جس سمت میں جا رہا ہو اس سمت میں چلنا بہت آسان ہے آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا وہ آپ کو خود دھکیل کر لے جائے گا زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ موافقت کر لو اس طرح کوئی تصادم نہیں ہوگا کوئی کشمکش نہیں ہوگی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی دنیاوی نقطہ نظر سے آفیت اسی میں ہے چین اور سکون سے زندگی بسر ہوگی کہ زمانہ تم سے موافقت نہیں کر رہا تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو لیکن غیرت و حمیت کا تقاضا بالکل برعکس ہے زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز زمانہ تم سے سے موافقت نہیں کرتا تو تم اس سے لڑو بس دینی فرائض کی پہلی منزل پر تین اطراف اطراف و جوانب میں یہ تین کشمکشیں ہیں جو ہر اس شخص کو کرنی ہے جو واقعتاً اللہ کا بندہ بننے کا ارادہ اور عزم رکھتا ہو دوسری منزل شہادت الناس فرائض دینی کی دوسری منزل ہے اس دین کو عام کرنا دوسروں تک پہنچانا اسے پھیلانا اس کے لیے چار اصطلاحات اہم ہیں پہلی دو اصطلاحات ہیں تبلیغ اور دعوت یہ بھی اطاعت و تقوی کی طرح تصویر کے دو رخ اور مثبت و منفی مفہوم کے حامل الفاظ ہیں تبلیغ سے مراد پہنچانا اور دعوت سے مراد لوگوں کو کھینچ کر رائے حق پر لے آنا یہ بھی ایک ہی عمل کے دو رخ تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکیدی حکم ہوا یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک لم تفل فما بلغت رسالتا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں امت کو جو آخری تاکیدی حکم دیا وہ اسی تبلیغ کا تھا فرمایا فلج بلغ شاہد الغائبہ بس جو موجود ہے مخاطب ہے اسے چاہیے کہ یہ پیغام اس کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے مزید برآں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہر مسلمان کے لیے فریضہ تبلیغ آسان ترین فرما دیا آیتن میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ایک ہی ہی آیت آیت کیوں نہ دعوے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی حکم ہوا سبیل ربی کا بالحکمتی وجادلہم ہی احسن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان کو کفار و مشرقین کے ساتھ مجادلہ کیجئے آسن طریقے سے یہ بڑی محتمم بشان آیت ہے اس پر میں بعد میں کچھ عرض کروں گا یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں دعوت کی تین سطحیں بیان ہوئی ہیں دعوت کے ذمن میں ایک مزید اٹل اور رہنما اصول اس آیا مبارکہ میں بیان کر دیا گیا فمن احسن قولم ممن دعا اللہ و عمل صالح وقال اننی من المسلمین حامی مسجدہ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے یقیناً میں خود بھی فرما برداروں بریکٹ میں ہے مسلمانوں میں سے ہو یعنی دعوت اللہ کی طرف ہو اس کے ساتھ ہی دائی کا کا سیرت و کردار عمل مظہر ہو مزید برآں وہ اپنے آپ کو مسلمان مسلمان سمجھے کہلائے اس کی کی دعوت کسی فقی مسلک طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کا لیبل چسپا ہو جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے اس سے بہتر بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی اسی دوسری منزل کے لیے دو اصطلاحات مزید ہیں جو بڑی اہم ہیں لیکن ان کا ادراک و شعور قریباً معدوم کے درجے میں آ گیا ہے ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ چند ہی لوگ ہوں گے جو ان کی اہمیت شریعت کو سمجھتے ہوں گے اور ان پر عمل کرتے ہوں گے ان میں تیسری اصطلاح ہے امر بالمعروف و نہیں عن المنکر یعنی نیکیوں کو پرچار ان کی تلقین ان کا حکم اور برائیوں سے بدی سے لوگوں کو روکنا بدی اور برائی کے راستے میں آڑے آنا ہماری ایک دینی تحریک میں امر بالمعروف پر ایک درجہ پر عمل ہو رہا ہے تو اس میں نہیں المنکر سے صرف نظر ہے حالانکہ حدیث شریف میں نہیں ہی المنکر پر زیادہ زور اور تاکید ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرن فل یغیره بیدیہ فیلم یستطی فبلسانہ فیلم یستطی فبقلبہ وذالک اضعف الایمان اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے روکے اگر اس کی اطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے یعنی نصیحت و تلقین کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں اسے برا جانے اس پر کڑے اور پیج و تاب کھائے اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے ہمارے اس دور کے لحاظ سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث بہت اہم اور قابل التفات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی باعثہ اللہ فی امت قبلی اللہ کان لہو فی امتی ہی حواریون و اصحاب یا خدون بسنتی ہی و یقتدون بی امر ہی سمہ انہا تقلوف من بعدہم قلوف یقولون ماذا یفعلون و یفعلون مالا ما لا پمن فمن ہم بے فہو مومن پمن جاہدہم بلسانہی فہو مومن پمن جاہدہم بقلبہی فہو مومن ولیسا وراء ذالک من الایمان حبت و خردل مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا اس کی امت میں اس کے ایسے حواری اور ساتھی ہوا کرتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے پھر ان حواریین کے بعد ایسے نالائق جانشین آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور ایسے کام کیا کرتے تھے جن کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا کرتا تھا تو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے اور جو زبان سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے اور اس کے ورے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یہ ہمارے دین میں نہیں المنکر کی اہمیت اس دوسری منزل کے لیے چوتھی جامع ترین اصطلاح شہادت الناس ہے جیسے پہلی منزل کے لیے جامع ترین اصطلاح میں نے عبادت بیان کی تھی دوسری منزل کے لیے شہادت الناس جامع ترین اصطلاح ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں لہذا آپ کی امت بھی آخری امت ہے یہ امت اس لیے برپا کی گئی ہے کہ تا قیام قیامت نو انسانی پر اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دے ارشاد الہی ہے فَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور اس طرح ہے مسلمانوں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم نو انسانی پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں سورت الحج کی آخری آیت اس موضوع پر بڑی عظیم آیت ہے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد انتخاب کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے تمہارا انتخاب ہو گیا ہے درمیان میں ایک جملہ مترزہ ہے یعنی ایڈجیکٹیو کلوز ہے اما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا اس کے بعد امت کے اجتباع چن لیے جانے کا مقصد بہیں الفاظ بیان ہوا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم پوری نو انسانی کے لیے گواہ بن جاؤ یعنی لوگوں پر اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دے کر حجت قائم کرو تاکہ قیامت کے دن عدالت اخروی میں گواہی دے سکو اسٹیفائی کر سکو کہ پروردگار ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا سورت البقرہ کی آیت میں پہلی پہلے امت کا ذکر ہوا اور پھر رسول کا لیکن یہاں پہلے رسول اور پھر امت کا ذکر ہے شہادت الناس وہ اصطلاح ہے کہ یہاں آ کر امت محمد علیہ صاحب اثرات وسلم کا تعلق رسالت سے جڑ جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنے قول و عمل کی ہم کی شہادت کے ذریعے دین حق کو بالفعل قائم کر کے اس کی برکات کے ذریعے لوگوں پر حجت قائم کریں اس شہادت کی اہمیت کا اندازہ النساء کی اس آیت سے لگائیے فقیفہ اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے عدالت خدا بندی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل استغاثہ کے کے گواہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے پروردگار میں نے تیرا پیغام اپنے قول و عمل سے شہادت دیتے ہوئے بنی نو انسان تک پہنچا کر ان پر حجت قائم کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہادت الناس کی یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے شہادت الناس کی ذمہ داری کی نزاکت کو سمجھ لیجیے اگل بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اللہ کے یہاں وہ مسئول ہوتے انہوں نے پہنچا دیا تو وہ بری ہو گئے اب لوگ جواب نیچے حوالہ ہے فٹ نوٹ پر یہی وہ یہی بات سوت العراف میں اس اسلوب سے بیان فرمائی گئی فلاں لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ پس یہ لازمان ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور رسولوں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں اور ان کو کیا جواب ملا یہ شیخ جمید الرحمن صاحب کی طرف سے فٹ نوٹ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سوا لاکھ کے مجمع سے گواہی لے لی اللہ البلغ تو کیا میں نے پہنچا دیا اور پورے مجمع نے بیک زبان ہو کر گواہی دی قد بلغتا و دیتا و نصحتا تین بار یہ سوال و جواب ہوئے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا اور آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا تین بار یہ سوال و جواب ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف پھر مجمع کی طرف اپنی انگشت مبارک یعنی اپنی عملی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا اللہ اشد اللہ ارشد تو گواہ رہنا پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا امت کا اجتباع بس چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں امت کا اجتباع جہاں بہت بڑا اعزاز ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اگر امت نے اس شہادت الناس کا فریضہ انجام نہیں دیا تو بنی نو انسان کی گمراہی کے وبال سے عدالت خداوندی میں بچنا محال ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف ہو جائے گی دعوت و تبلیغ کی تین سطحیں اب تبلیغ و دعوت کی بھی تین سطح ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مغالطہ میں مبتلا رہے ہم تو تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں درا حالے کے وہ صورت تبلیغ ہو حقیقی تبلیغ نہ ہو یعنی تبلیغ کی طرح کی کوئی چیز ہو لیکن حقیقی تبلیغ نہ ہو میں تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس دور میں ایک خاص سطح پر تبلیغ و دعوت کے لیے ایک بہت وسیع حرکت ہو چکی ہے اس کے حجم کا جہاں تک تعلق ہے وہ بڑا متاثر کن ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد اس گلوب پر ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں لیکن میں پوری ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ اور دعوت کے لیے اگر ہم نے پرانی ہدایات کو اپنا امام نہ بنایا اور ان کے مطابق کام نہ کیا جا سکا مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوں گے اس ضمن میں وہی دو آیات دوبارہ ملاحظہ کیجیے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں پہلی آیت یایو رسول بلغ ما انزل الیہ کا رب تو علم تفعل فما بلغت رسالتہ اس آیہ مبارکہ میں سورة مائدہ آیت نمبر 67 اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے ارشاد ہوا بلغ ما انزل الیہ کا من رب تبلیغ کیجئے اس کی یعنی قرآن مجید جو آپ پر اتارا گیا ہے آپ کے رب کی جانب پس تبلیغ کا اصل مرکز و محور قرآن مجید ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نے ہر مسلمان کے لیے قرآن حکیم کے تبلیغ کے کام کو آسان بنا دیا ہے آپ نے فرمایا انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ یہاں انی کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے یہ لفظ جہاں جس معنی اور مفہوم کا حامل ہے اسے انگریزی میں ادا کیا جائے تو وہ ہوگا آن مائی بہاف قرآن مجید کی تبلیغ کی اصل ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ اسی آئے مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت اور اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض یہ کام نہیں کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا نہ کیا میں نے ترجمہ میں لفظ بالفرض کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق متعلق ذرا سا یہ گمان کہ قرآن حکیم کی تقریب میں بتائی فرمائیں گے ایمان کے منافی ہو جائے گا معذ اللہ سما معذ اللہ یہ اسلوب بیان در حقیقت امت کے انتباہ یعنی وارننگ کے لیے اختیار فرمایا گیا ہے کہ کہیں وہ اس ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائے جو پوری امت پر بحثیت کل اور ہر مسلمان پر بحثیت امت امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائد ہوتی ہے دوسری آیت جس کی تفصیل میں نے مؤخر کر دی تھی اس کے حوالے سے دعوت کی تین سطحوں کا سمجھنا ضروری ہے آیا مبارکہ ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت سورت بلتی آیت نمبر 125 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ اور عمدہ واض و نصیحت کے ساتھ ہٹ دھرم زدی اور حجتی لوگوں کے ساتھ مجادلہ یعنی ڈیبیٹ کرو اس طریق پر جو بہت ہی عمدہ ہے ہر دور اور ہر معاشرے میں آپ کو لوگوں کی تین سطحیں ملیں گی ایک سب سے بلند سطح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی ذہین اقلیت انٹلیکچل مائنورٹی برین ٹرسٹ کہلاتا ہے یہ طبقہ اگرچہ قلیل ترین اقلیت میں ہوتا ہے لیکن معاشرے میں مؤثر ترین ہوتا ہے ہے اور معاشرے کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جیسے انسان کے جسم میں دماغ ہے جو وزن کے لحاظ سے کم و بیش آدھ شیر کا ہے لیکن یہ اس کے پورے وجود اور پورے توش کو کنٹرول کرتا ہے ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے ٹانگیں اسے لے کر چل سکتی ہیں لیکن کس سمت میں چلیں کس میں نہ چلیں اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے اسی طرح معاشرے کا رخ در حقیقت یہی ذہین اقلیت متعین کرتی ہے اس کو جب تک دعوت دینے کا تقاضا دلیل کے ساتھ ساتھ برہان کے ساتھ پورا نہیں کیا جائے گا یہ طبقہ کوئی اثر قبول نہیں کرے گا جیسے قرآن حکیم یہود کو کھلا چیلنج کرتا ہے الہو برہانہ سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو گیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو اگر اس ذہین اقلیت کو اعلیٰ علمی اور فکری سطح پر مدلل طور پر آپ دین کی دعوت پیش نہیں کریں گے اور اسے بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ذہین اقلیت دین کے حق میں ہموار نہ ہو سکے اگرچہ بائی پاس دل کی آپریشن میں بہت مفید ہوتا ہے اسلامی انقلابی عمل میں یہ طرز عمل بہت خطرناک ہوتا ہے اگر عوامی سطح پر بات پھیلتی چلی جا رہی ہے لیکن ذہین اقلیت میں دوبارہ میں وہ بار نہیں پا رہی تو نتیجہ تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اجتماعی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لہذا یہاں ہدایت آئی ادعو سبیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے اس حکمت کے ساتھ جس کے متعلق ایک مقام پر فرمایا خَيْرًا كَثِيرًا سورة البقرہ آیت نمبر دو سو انہتر اور جس کو حکمت و دانائی ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی بہت خیر مل گیا مجھے بڑا افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں حکمت کو حکمت عملی کے معنوں میں لے کر اس آیت کی بڑی حق تلفی کی ہے حکمت عملی بالکل دوسری چیز ہے اگرچہ وہ بھی یقیناً مطلوب شے ہے لیکن یہاں جس شان کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے در حقیقت اس کا مفہوم حکمت عملی نہیں ہے بلکہ دلائل و براہین کے ساتھ دانائی کے ساتھ اس دعوت کو پیش کر رہا ہے اگر سوسائٹی کے ذہین اقلیت کو اس وقت اس دور کی اعلیٰ علمی و فکری سطح پر دعوت پیش نہ کی جا سکی تو معاشرہ بحیثیت مجموعی کبھی متاثر نہیں ہو سکتا دعوت کی دوسری سطح عوامی ہے عوام کو دعوت عمدہ دل نشین کے ذریعے سے دی جائے گی کیونکہ انہیں کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے لیے ضرورت ہے معاوضہ حسنا وہی ان کے لیے کفایت کرے گی اس سطح پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ سننے والے یہ محسوس کریں کہ جو کر رہا ہے وہ ہم پر اپنی دین داری علمیت اور شخصیت کی دھونس نہیں جمانا چاہتا بلکہ وہ مخلص ہے اور ہماری خیر کے لیے بات کہہ رہا ہے اسے کسی دنیاوی اجر و اجر اور کی کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی انہیں یہ اعتماد ہو کہ وہ بہروپیہ نہیں ہے اتامرون انفسکم والا معاملہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں ایک معاوضہ حسنا اور دوسرے واز کا اعلیٰ کردار تو معاملہ ہوگا از دل دل خیزت بر ریزت اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے یہ ہے عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ میں جانتا ہوں کہ اس دور میں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے ایک بڑے طبقے میں عام طور پر واز کو ایک گالی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے بڑے ہی استحقار کے اندر انداز میں کہا جاتا ہے جی، حالانکہ واز بڑی عظیم اور مؤثر ہے اور قرآن اصطلاح ہے لیکن اس کا ایک مقام و محل ہے جہاں یہ تاثیر دکھاتا ہے یہ عمل غیر موقع و بے محل ہوگا تو غیر مؤثر رہے گا ظلم کا مطلب ہی یہ عمل غیر موقع و بے محل ہوگا تو غیر مؤثر رہے گا ظلم کا مطلب ہی یہ ہے و شعی فی غیر محل ہی یعنی کسی چیز کو اپنے اصل مقام کی بجائے کسی اور جگہ رکھنا ان عوام کو آپ فلسفہ پڑھائیں گے تو حماقت ہوگی اور انٹلیکچوئلس کو آپ واز پلائیں گے تو یہ کام بھی غیر معقول ہوگا ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا ہی عدل ہے سطح جو ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہے ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ہر دھرم ہوتے ہیں جو کبھی مان کر نہیں دیتے جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کی امداد باہمی کی انجمنیں بنی ہوتی ہیں جن کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کی وجہ سے کور چشم ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ بسا اوقات علا وجل بصیرت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کو زہر کا تریاک فراہم نہ کیا جائے تو یہ عوام الناس کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مناظرہ کا فن وجود میں آیا پھر اس نے باقاعدہ ایک خاص ٹیکنیک اور تخصص اسپیشلائزیشن کی شکل اختیار کی موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اسے پیشہ ہی بنا لیا تو اس میں چند خرابیاں کرائیں مثلا مجمع عام ہے داد مل رہی ہے تحسین ہو رہی ہے تالیاں بج رہی ہیں نعرے لگ رہے ہیں یہ مناظرہ اور مجادلہ کا آسن انداز نہیں قرآن مجید جسے مجادلہ کہتا ہے وہ آسن طریق پر محکم دلائل اور برہان کے ساتھ ہونا ضروری ہے دعوت کی یہ تیسری سطح لازمی ہے اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اغیار سے شکست کھا جائیں گے کون نہیں جانتا کہ ہمارے معاشرے میں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے ہم کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر لگاتے رہے راجح اور مرجو افضل و مفضول کے رد و قبول میں آپس میں ہی مناظرے اور دنگل جماتے رہے اور جما رہے ہیں جبکہ اندر ہی اندر عیسائیت دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو کھاتی چلی جا رہی ہے اسی طرح دعوتی سطح پر اس دور میں قادیانیت بہت فعال ہو گئی ہے قادیانی مبلغین کا انداز بڑا جارحانہ ہوتا ہے اور ایک عام آدمی تو کجا اچھا بلا پڑھا لکھا بلکہ عالم دین بھی ان کے مناظرین و مبلغین کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا لا ماشاء اللہ ان قادیانی مناظرین و مبلغین کو جس طرح خاص موضوعات پر تربیت دی گئی ہے اس کے رد اور ابتال کے لیے جب تک ہمارے ذہنوں ہمارے ذہین و فتین لوگوں کو اسی طرح ٹریننگ نہ ملے یہ مسئلہ حل نہ ہوگا ایک وقت میں جب یہاں انگریزی حکومت کی سرپرستی میں بڑے زور شور کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی تھی اور پادری فینڈر نے بر صغیر میں تہلکہ مچا دیا تھا اگر اس وقت وہ مرد حق کھڑا نہ ہو گیا ہوتا جس کا نام نامی مولانا رحمۃ اللہ کے رانوی ہے رحمت اللہ علیہ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان میں مسلمان کس طرح عیسائیت کے اس سیلاب کی نظر ہو جاتے اس پادری فینڈر نے پورے ہندوستان کے علماء کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر للکارا اور کھلے طور پر دعوت مبارزت دی مولانا کرانوی رحمت اللہ علیہ خم کر میدان میں آئے اور پادری فینڈر کو میدان چھوڑ کر ہندوستان سے بھاگنا پڑا پھر وہ ترکی پہنچا اور وہاں بھی اس نے ہتھ کنڈے شروع کیے عثمانی سلطنت نے مولانا کرانوی کو ترکی آنے کی دعوت دی مولانا جب وہاں پہنچے تو پادری فینڈر وہاں سے بھی فرار ہو گیا تو دعوت کی یہ بھی ایک سطح ہے یہ تیسری سطح ہے کچھ لوگ اس کا تحقیر کے انداز میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی کرنے کا کام البتہ واضح رہے کہ قرآن میں مجید اس کے لیے ہمیں ایک امتیازی اخلاقی معیار قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے وجادل ہوں بلتی ہی احسن یعنی اس مجادلے میں بھی بالکل مخالفین کی سطح پر نہ اتراؤ بلکہ تمہارا دایانہ کردار اور اس کی ایک اخلاقی شان ضرور برقرار رہنی چاہیے ظاہر بات کہ ایک شخص ان تینوں سطح پر کام نہیں کر سکتا ہر کام کے اپنے اپنے تقاضے ہیں جو سب سے اونچا کام ہے اس کے لیے اس دور میں علم کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے آج علم ملحد ہو چکا ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہی here. عشقی کی جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا معرفت خدا بندی کی تلوار نیام میں سے نکل گئی ہے یہ خول ہے اور محض خالی نہیں ہے بلکہ اس میں الہات کا خنجر اس تلوار کی جگہ پہ وسط کر دیا گیا ہے اس علم کو مسلمان بنانا آسان نہیں ہے لوگ نظام تعلیم کی بات کیا کرتے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نظام اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ تو تعلیم دینے کا ایک ذریعہ ہے سوال یہ ہے کہ اسلامی علم کہاں ہے جسے پہنچایا جائے محض دینیات کا ایک پیریڈ یا اسلامیات کا ایک شعبہ قائم کر کرنے سے کام نہیں چلے گا جبکہ طبیعیات معاشیات عمرانیات سیاسیات اور جو دوسرے علوم ایک طالب علم حاصل کر رہا ہے ان کے رگو پہ میں الہاد اور مادہ پرستی کیے ہوئے ہیں اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ توحید کی بنیاد پر جب تک پورے علم کی تدوین تدوین نہیں ہوگی تمام علوم کو جب تک مسلمان نہیں بنایا جائے گا ہماری نئی نسل کے اذہان کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ممکن نہیں ظاہر بات ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے جب تک سینکڑوں ہزارہ ہزاروں اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کو اپنا اصول عمل یعنی موٹو بنا کر میدان میں نہیں آئیں گے اور ان کو اداروں اور حکومت کی جانب سے مناسب ذرائع مہیا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ کام کیسے ہوگا ہاں واز کی سطح پر ہمیں زیادہ جوہر قابل ٹیلنٹ مل سکتا ہے رہا مجادلہ کی سطح پر افراد کی ضرورت تو اس کے لیے خصوصی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے دعوت کی تینوں سطح پر کام کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ باصلاحیت نوجوان جن کے دل میں واقعی دین کا کوئی کام کرنے کی تڑپ ہے ولولہ ہے امنگ اور جذبہ ہے وہ آگے بڑھیں اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے لیے اپنا دنیاوی کیریئر قربان کریں اور اپنی جانیں ان مقاصد کے حصول میں کھپائیں تب جا کر ہی یہ کام ہوگا اور یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے مال و جان کو ان تینوں پر کھپانا عجب حسن اتفاق ہے کہ میں نے نہیں علم منکر سے متعلق جو دو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں نہیں علم منکر کے کام کی انجام دہی کے لیے تین سطحوں ہی کا بیان ہوا ہے پہلی سطح یہ کہ بدی اور برائی کو ہاتھ یعنی قوت و طاقت سے روک دینا دوسری یہ کہ اگر طاقت نہ ہو زبان سے سے اور تلقین و نصیحت سے اس کو روکنا اس کی مذمت کرنا اور تیسری سطح یہ کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا جاننا اس پر کٹھن محسوس اس پر گھٹن محسوس کرنا اس پر پیچ و تاب کھانا اور یہ آخری سطح ایمان کے کمزور ترین ہونے کی دلیل ہے دوسری حدیث میں ان تینوں سطحوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا لفظ استعمال فرمایا اس دوسری منزل کے لیے ایک دوسرا عنوان نظریاتی کشمکش یا فکری تصادم ہے اگر آپ توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں تو مشرکانہ اوہام رکھنے والے موجود ہیں ان سے نظریاتی سطح پر تصادم اور مقابلہ ہوگا اگر آپ توحید کو پھیلانا چاہتے ہیں تو مشرکانہ اوہام رکھنے والے موجود ہیں نظریاتی سطح پر تصادم اور مقابلہ ہوگا آپ آپ کو واک اوور نہیں مل جائے گا کس قدر اہم بات ہے کہ قرآن مجید نے یہی لفظ جہاد مشرق والدین کے ذمن میں دو جگہ استعمال کیا ہے ایک سورہ لقمان میں اور دوسرے سورت العنکبوت جو نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے تو ان کے مشرق والدین ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین پر آ جائیں سورت لکمان میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَاهَدَا کا عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا معلوم ہوا کہ مشرق بھی مجاہد تھے وہ مجاہد فی سبیل شرک اور مجاہد فی سبیل تاغوت تابوت تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی مجاہد تھے اور وہ تھے مجاہد فی سبیل اللہ اور مجاہد فی التوحید یہ جہاد اور یہ کشمک آپ کو ہر دور میں ملے گی اور یہ بات بغیر استثناء کے حقیقت نفس الامری ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا جہاد کی تیسری منزل سب سے کٹھن ہے سب سے بھاری اور سب سے مشکل ہے اور یہ ہے دین کو غالب کرنے قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے اعلائے کلمت اللہ کے لیے اس مقصد کے لیے کہ دین کا تجزیہ اور اس کے حصے بخرے کیے بغیر وہ کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے جہاد کرنا جیسے انفرادی سطح پر فرمایا گیا وما امرو اللہ اللہ مخلصین الدین ویسے ہی اجتماعی سطح پر دین کے غلبے کے لیے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا کلہ اللہ یہ ہے جہاد کی بلند ترین چوٹی اور سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ اس کی وجہ بھی اظہر پہلی منزل پر ذاتی سطح پر نفس کے ساتھ کشمکش تھی دوسری منزل پر اہل زیر کے ساتھ نظریاتی اور فکری سطح پر کشمکش تھی اس تیسری منزل پر تاغوتی نظام کو ہٹانے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نظام کسی حال میں بھی کو ایگزٹ نہیں کر اس لیے اس لیے کہ دو نظام کسی حال میں بھی کو ایگزٹ نہیں کر سکتے پچاس مذاہب بھی ایک بالاتر نظام کے تحت اکٹھے رہ سکتے مذہب بامی باہمی اختلافات کے الرغم پرامن امن طور پر پہلو پہلو زندگی گزار سکتے ہیں یہ بالکل قابل عمل ہے اس لیے کہ دنیا کا غالب تصور یہی ہے کہ مذہب تو لوگوں کے انفرادی اور نجی مسائل و معاملات سے تعلق رکھتا ہے اجتماعیت کے تمام امور میں مذہب کا عمل دخل اس دور میں تسلیم ہی نہیں کیا جاتا یہ سیکولر فیلڈ ہے جیسا کہ انگریز کے دور میں ہندوستان میں اصل نظام اجتماعی land law of the land سرکار انکلیشیا کا تھا ہندوستان میں رہنے رہنے والے والے تمام تمام مذاہب مذاہب ہندوستان میں کے لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ اپنے شخصی معاملات میں اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں انگریزی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا جیسے دستوری اور نظریات نظری طور پر موجودہ بھارت میں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ تمام مذاہب کے حقوق دستور میں معین ہیں بہرحال ایک ملک ملک میں دین یعنی نظام اجتماعی ایک ہی رہ سکتا ہے دو نظام نہ رہ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں جس طرح ایک نیام میں وقت دو تلواریں نہیں سما سکتی اسی طرح ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے ایک میں بہت سے درویش سما سکتے ہیں لیکن ایک شال میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے معلوم ہوا کہ ہر نظام اپنا غلبہ چاہتا ہے تو اگر اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے اس کو غلبہ درکار ہے یہ منزل انگریزوں کی دو سو سالہ غلامی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے اوجل ہو گئی تھی اور اب بھی بڑی مشکل سے یہ تصور لوگوں کے ذہنوں کے سامنے آ رہا ہے چونکہ غلامی کے تقریباً دو سو سال کے درمیان اسلام دین نہیں رہا صرف مذہب بن کر رہ گیا لہذا ہمارا سارا تصور اکثر و بیشتر تو پہلی منزل تک محدود ہے یعنی عبادات اور حلال و حرام کے موٹے موٹے احکام ہم جانتے ہیں دوسری منزل کی طرف بھی پیش رفت ہوئی یعنی تبلیغ دین کو پہچانا اسے عام کرنے کی کوشش کرنا لیکن یہ بات ذہنوں سے اجر ہو گئی کہ ہمارا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے الحق یالو ولا یولا علیہ اسلام دین ہے اور دین ہوتا ہی وہ ہے جو غالب ہو علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی میں بڑے جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے اور جب مغلوب ہوتا ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے ہماری دو سو سالہ سیاسی اور فکری غلامی نے اس مذہبی تصور کو اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں نقش اور راسک کر دیا ہے کہ اگر بڑی محنت کے بعد کسی کے سامنے یہ تصور واضح ہوتا ہے کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد مزمل ہو کر ذہنوں سے اوجل ہو جاتا ہے اور پھر توجہ اس کے مذہبی تصور تک محدود ہو جاتی ہے ہمارا اسلام کا مذہبی تصور انگریزی دور میں اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ ہمارے بعض نے انگریز کی بھی بڑی مدہ کی تھی کہ اس نے ہمیں بڑی مذہبی آزادی دے رکھی ہے زیادہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا یا اس میں حصہ لینا مسلمانوں کے لیے قطعی نامناسب ہے اس پر مرد کلندر اقبال نے یہ بھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا غلبہ اور اسلام کا ایک دین کی حیثیت سے بالفعل قائم و نافذ کرنا یہ ہے ہمارے فرائض دینی کی تیسری اور بلندری منزل اقامت دین کا مرحلہ اور تصادم اب آئیے ایک کلیہ اور اٹل اصول کی طرف وہ یہ کہ آپ اپنا نظام لانا چاہتے ہیں تو فی الوقت نافذ و قائم نظام کو ہٹانا ہوگا جیسا کہ مولانا روم نے کہا گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادا کنند دانی اولا بنیاد را ویرا کنند انقلاب کے لیے یہ عمل لازم و لابودی اور ناگزیر ہے سیدھی سی بات ہے جو نظام بھی کہیں قائم ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات سیادتیں اور قیادتیں وابستہ ہوتی ہیں یہ مراعات یافتہ طبقات جن کو اپنے حق سے زیادہ مل رہا ہے جو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جن کے پاس اختیارات اور حقوق کا ناجائز ارتقاد ہو گیا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی اس نظام کو چھیڑے اسے ہاتھ لگائے وہ تو اس کے تحفظ کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ اپنی قوتوں کو مجتمع کرو یہ ایک آندھی آ رہی ہے تو تمہارے مفادات اور تمہاری مراعات کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جائے گی یہ کشمکش بڑی شدید ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں اور ان میں سے دو مقامات آیت کا خاتمہ ولو کرہ المشرکون کے الفاظ پر ہوا ہے یعنی یہ ایک اٹل قانون ہے کہ مشرک کبھی دین حق کا غلبہ برداشت نہیں کر سکیں گے تصادم ہو کر رہے گا اب نظریاتی تصادم اگلے مرحلے میں داخل ہوگا اور بالفعل فزیکل تصادم ہوگا طاقت طاقت سے ٹکرائے گی اس بالفعل تصادم یعنی فیزیکل کے بھی تین مرحلے ہیں اس کے پہلے مرحلے کو مرحلہ کو ہم کہیں گے صبر محض کہ مارے کھاؤ مگر اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھ بارہ برس مکہ میں یہی حکم رہا کہ اگر تمہیں دھکے دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹایا جا رہا ہے لیٹ جاؤ مگر جوابی کاروائی نہیں کر سکتے اس کو جدید اصطلاح میں کہیں گے پیسو ریزسٹنس یعنی کلمہ کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پر قائم رہو لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس تصادم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر طاقت اتنی فراہم ہو گئی ہے کہ اقدام کیا جا سکتا ہے تو آگے بڑھو اور باطل کو للکارو اور چیلنج کرو اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رکھ کو چھیڑو اسے جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس یعنی اقدام اس کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے کانفلکٹ یا مسلح تصادم یعنی ہاتھ بھی اجازت دے دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے مکی دور صبر محض کا دور تھا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور چھاپے مار دستے بھیج کر قریش کی تجارت کے دونوں راستوں کو مکہ سے یمن اور مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے مخدوش بنا دیا وہ یا قریش کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیا کیونکہ ان کی معاش کا بہت بڑا انحصار انہی راستوں کے ذریعے تجارت پر تھا صبر محض کے بعد ہر انقلابی عمل میں مسلح تصادم کا لازمی اور آخری مرحلہ آتا ہے یہ انقلابی دعوت وقت کے جن فرائنہ کے مفادات کو چیلنج کرتی ہے وہ جب اس دعوت کو توسیع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو کچلنے کے لیے اپنی عسکری طاقت کو میدان میں لاتے ہیں اور اس طرح مسلح تصادم کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ہر انقلابی دعوت کو لازمن اس آخری مرحلے سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے اس لیے کہ یہ انقلابی دعوت وقت کے رائے جو نافذ نظام کے ساتھ کرتی ہے اب تک تو وہ جھیل رہی تھی برداشت کر رہی تھی لیکن جب وہ اقدام کا مرحلہ شروع کرتی ہے تو نظام باطل اس کو کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور آخری مرحلے پر مسلح تصادم کا آغاز ہو جاتا ہے اسلامی انقلاب کی صورت میں یہی مسلح تصادم جہاد کی آخری چوٹی سبیل اللہ بن جاتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد میں ایک وقت وہ تھا کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی لیکن آخری مرحلے پر وہ وقت بھی آیا کہ جس کے متعلق حکم الہی آتا ہے قطب علیہ ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم ان شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون مسلمانوں تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو درا ہاں، اس میں تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے ہے تم نہیں جانتے اس قتال کا ہدف یعنی ٹارگٹ یہ کہ کہ مسلمانوں اب جب تمہاری تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے تو یہ اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت بالکل کچل نہ دی جائے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہ ہو جائے ادرو الفاظ قرآن و قاتل لا فتنہ تم و الانفال آیت نمبر انتالیس یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے اس کی ہمارے اکثر اصحاب علم مختلف تشریحات و توجیحات کرتے ہیں میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا دین دین تو کا تصور غیر انقلابی بن گیا ہے لہذا جب کبھی بھی انقلابی بات آتی ہے تو پہلو بچا کر نکلنے کی کوشش ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فتنوں کا شمار مشکل ہے استحصال بھی فتنہ ہے نا انصافی بھی فتنہ ہے لیکن وہ اصل فتنہ کیا ہے جو اس آیت میں مراد ہے جو ام الفتن ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس کا جائز حاکم صرف اسی کی ذات ہے ادرو الفاظ قرآن کو لہو ملک سماوات والارض اگر زمین پر تشریح معاملات اور اجتماعی نظام حیات میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم چل رہا ہے تو یہ اس کے خلاف سری بغاوت ہے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے یہاں فتنہ سے اصلا یہی فتنہ مراد ہے اسی کے متعلق ایک مقام پر فرمایا گیا والفتنہ تو اشد من القتل سورة البقرہ آیت نمبر 191 اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا والفتنہ تو اکبر من القتل سورة البقرہ آیت نمبر 217 غور کیجئے وہاں قتال مقاتلہ کن کے خلاف تھا اپنی ہی قوم اور اپنے ہی قبیلے کے لوگ اپنے ہی بھائی بند اپنے ہی اعزاء و قارب مد مقابل تھے لیکن وہ تاغوتی نظام کے علم بردار اور امت محمد علیہ صاحب السلام اس بات پر معمور کی گئی تھی کہ اجتماعی نظام خالصت توحید توحید کے انقلابی نظریے پر قائم ہو جیسے فرمایا گیا اللہ الدین الخالص سورہ زمر آیت نمبر تین اور انقیم الدین ولا تفرق فی سورہ شورا آیت نمبر تیرہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں جہاں خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی امتیازی شان یہ بیان ہوئی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی تو دونوں مقامات کے آخر میں فرمایا گیا ولو کرہ المشرکون اور چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو جن لوگوں کے مفادات اور جن کی قیادت و سیادت نظام باطل سے وابستہ ہو وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا تاغوتی نظام بے خوبن سے اکھاڑ کر توحید پر نظام عدل و قسط قائم کیا جائے وہ تو مزاحمت کریں گے مخالفت کریں گے اور اپنی پوری طاقت دین اللہ کے قیام و نفاذ کو روکنے کے لیے صرف کر دیں گے لہٰذا اللہ کے فرما برداروں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے باغیوں سے پنجا آزمائی کریں ان سے نبرد آزما ہو اور اللہ تعالیٰ کی تشریح حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں تاکہ حق بحق دار رسید والا معاملہ ہو جائے جائے جو لوگ یہ قربانی دیں تو وہ سرخرو ہیں ادرو الفاظ قرآن من المؤمنین الرجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ ومنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا سورة الاحزاب اہل ایمان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا اس کی راہ میں گدنے کٹا کا سرخرو ہو چکے ہیں بس ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا منتظر ہے اور ان اہل ایمان نے اپنے اس رویے اور طرز عمل میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی لیکن اگر ایمان کے دعوے دار بیٹھ بیٹھے رہیں باطل کے ساتھ کوئی کشمکش نہ کریں بلکہ اس سے اس کے زیر عافیت چین کی بنسری بجائیں اپنے معیار زندگی کی بلندی ہی مقصود و مطلوب بن جائے تو یہ طرز عمل دنیاوی قانون میں بھی اے آنت جرم ہے یہ باغیوں کے ساتھ ایک نوع کا تعاون قرار دیا جاتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر کا سب سے بڑا سبب یہی بغاوت ہوتی ہے کائنات کے تکوینی نظام پر جس اللہ کی حکومت قائم ہے یہ زمین اسی اللہ کی ہے لہٰذا اس پر اس کی تشریح حکومت بھی قائم ہونی چاہیے ان یعنی الحکم اللہ للہ حکم دینے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے اصل الاصول کو چھوڑ کر خواہ کوئی فرد واحد ہو کوئی قوم ہو عوام ہو کسے باشد کوئی بھی ہو وہ اگر اپنا حکم چلوا رہا ہے تو در حقیقت وہ خدائی کا مدعی ہے اور اللہ کا باغی ہے مسلمان تو وہ ہے جو صرف اللہ کا وفادار ہو اس موقع پر اچانک میرا ذہن اس مقدمہ بغاوت کی طرف منتقل ہوا جو ہمارے ہی شہر کراچی کے خالق دینا حال میں ہمارے چند اکابر کے خلاف پہلی جنگ عظیم کے دوران قائم قائم ہوا تھا یہ مقدمہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذکر سے ہمیں کسی درجے میں سہارا ملتا ہے کہ انہوں نے نے نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو جو ایک, مسلمان کے کے کے شایان شان ان اکابر پہلی جنگ عظیم اس ٹریبنل سامنے انگریزی حکومت بغاوت کے مقدمے کے لیے قائم کیا تھا برملا کہا تھا کہ ہاں ہم انگریزی حکومت کے باغی ہیں اس لیے کہ مسلمان صرف اللہ کا وفادار ہو سکتا ہے وہ کبھی غیر اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے بہرحال یہ ہے جہاد کے تین درجے ان کو مزید پھیلائیں گے تو نو درجے بن جائیں گے اور نوی منزل پر جا کر یہ قتال بنتا ہے جو اس کی چوٹی اور اس کا ہے یہی وجہ ہے کہ صورت الصف میں جہاں جہاد کی بات ہوئی وہاں یہ بات سے سامنے آتی ہے کہ جہاد تو ایمان کی بنیاد یعنی بیس ہے جہاد نہیں کرو گے تو عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید محض امید مہوم ہے دل کا امانی محض تمہاری خوش فہمیاں ہیں اس کی کوئی برہان اور دلیل تمہارے پاس نہیں ہے عذاب علیم سے رستگاری کے لیے ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا فرمایا گیا یا ایو الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اہل ایمان میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے نجات دلا دے وہ یہ ہے کہ ایمان پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ جہاد ناگزیر ہے اس سے تم مفر ہے ہی نہیں یہ تو نجات کی شرط لازم ہے قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے جہاد نہیں تو ایمان نہیں دلیل کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ دیکھیے فرمایا ثم لم تابو مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے ایمان لائے کہ ان کے قلوب تشکیق و خلجان میں نہیں پڑے بلکہ ان کو یقین قلبی حاصل ہو گیا اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں بس صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے اس آئے مبارکہ میں حصر کے اسلوب آئے ایک انما اور دوسرے ہم الصادقون اس لیے میں نے ترجمانی میں اس اسلوب کو پیش نظر رکھا آگے چلیے اگر کوئی دنیاوی محبت اللہ کی راہ میں جہاد سے روکنے کے لیے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی قرآن مجید کا فتویٰ کیا ہے اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ملاحظہ کیجیے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت کی عظمت و اہمیت پر قرآن حکیم کی یہ بڑی جامع اور محتم بشان آیت اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک معیار اور کسوٹی رکھ دی گئی ہے ان سے فرمایا گیا ہے کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کر لو اور پھر جائزہ لے لو کہ تمہاری اصلی دلی محبتوں کا کیا حال ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ کہ اپنے دل میں نصب شدہ میزان کے ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالو یعنی اپنے باپوں کی محبت اپنے بیٹوں کی محبت اپنے بھائیوں کی محبت اپنی بیویوں کی محبت اور اپنے رشتہ داروں اور اعزا و قارب کی محبت ماں بیٹی بہن اور شوہر محبتوں کو بھی میں احاطہ ہو گیا یہ پانچ محبتیں علاقے دنیاوی سے متعلق ہیں پھر ان کے ساتھ چھٹی محبت اس مال کی جو بڑے چاؤ سے تم نے جمع کیا ہے ساتویں اس کاروبار کی محبت جو تم نے بڑی محنت سے جمایا ہے جس میں تم نے خون پسینہ ایک کیا ہے جس کے متعلق تم کو اندیشے لائق رہتے ہیں کہ کہیں کہیں کساد بازاری نہ نہ آ جائے جائے گھاٹا ہو اور ان مکانات کی محبت جو تم نے بڑے ارمانوں سے تعمیر کیے ہیں جن کی زیبائش و پر تم نے پیسہ لگایا یہ تین محبتیں اسباب و سامان دنیاوی سے متعلق ہیں اب تقابل کے لیے دوسرے پلڑے میں تین محبتیں ڈالو ایک اللہ کی محبت دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تیسری اس کی راہ میں جہاد کی محبت اب دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہے کون سا جھکا اگر ان آخر ذکر محبت محبتوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا اور علائق و سامان دنیاوی کی محبتوں والا پلڑا بھاری پڑ گیا تو جاؤ گومگو کی حالت میں مبتلا رہو اور انتظار کرو میں محاورے کے طور پر فتح ربسو کا صحیح مفہوم ادا کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں جاؤ جاؤ ہو یاتی اللہ واللہ لا القوم الفاسقین کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں فاسق کا لفظ انتہائی قابل توجہ ہے جس مسلمان کا دل جہاد کی محبت سے خالی اور اس کی اہمیت و عظمت سے غافل ہے اس کا شمار بھی فاسقوں میں ہوتا ہے میرا غالب ہے کسی آیا مبارکہ سے متاثر ہو کر اقبال نے یہ شعر کہا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و و وہم گما لا الہ الا اللہ معلوم ہوا کہ جہاد سے تو مفر ہے ہی نہیں سوت الحجرات کی متذکرہ بالا آیت آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے بلکہ میرے غور و فکر کی حد تک نس قطعی ہے کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک ہر نو کے ریب و تشکیق اور ذہنی خلجان سے مبرہ یقین قلبی اور دوسرا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد بلا شبہ کلمہ شہادت اقامت صلاح زکوٰۃ اتائے زکوٰۃ حج اور سوم رمضان پانچ ارکان اسلام ہیں ان میں شہادتین کو بنیاد اور دوسرے چار کو ستون کا مقام حاصل ہے بنیاد اور ستون کے بغیر کسی عمارت کی تعمیر کا تصور ہی نہیں زیادہ میں فرائض دینی کے جامع تصور کو ظاہر کرنے کے لیے جو تین منزلہ عمارت کی مثال پیش کرتا ہوں کہ ہر منزل کے لیے یہ ارکان یہ ارکان اسلام ناگزیر ہیں لیکن ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک طلبی یقین اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے نجات کا کوئی دوسرا راستہ اور جہاد کے بغیر راستہ اس جہاد کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا سوت السر میں نجات اخربی کے جو ناگزیر لوازم بیان فرمائے گئے ہیں ان میں تیسرا لازمہ اور تیسری ناگزیر شرط الحق قرار دی گئی ہے کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے الف لام را ثم فصلت آیات لدن حکیم خبیر الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے چنانچہ قرآن حکیم اسی تواسب الحق کی شرح کے لیے مزید کئی اصطلاحات بیان کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی اس کی توسیع اس کی توضیح و تشریح اور تفصیل ہے جہاد کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی اور اس کا ضربہ سنام یہ مقام محبوبیت ادرو الفاظ قرآن ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کانہم بنیان مرسوس سورة الصف آیت نمبر چار یقینا اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں سورة البقرہ میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَاهُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں مگر اگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور سورہ آل عمران میں فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں یہ وہ اعلیٰ و عرفہ مرتبہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا اور آرزو فرمایا کرتے تھے ارشاد نبوی ہے انی لوددتو انی اقتلو فی سبیل اللہ سمہ احیا سمہ اقتلو سمہ احیا سمہ اقتلو سمہ احیا سمہ اقتلو میرے دل میں بڑی آرزو ہے بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں منقول ہیں اللہ اللہ شہادت فی سبیلک لیکن سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بیان فرمائی ہے قطب اللہ اللہ انا ان و عزیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یعنی طے فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے یقیناً اللہ ہی زور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفظ حاصل حاصل ہے ہوتا ہے اور وہ مقتول نہیں ہوتے اس لیے کہ عالم ظاہری میں اس طرح رسول کے مغلوب ہونے کا پہلو نکلتا ہے البتہ انبیاء کو یہ خصوصی تحفظ نہیں دیا گیا چنانچہ ان میں سے بعض قتل بھی کی گئے جس کی سب سے بڑی مثال حضرت علیہ السلام کا قتل ہے ضمن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رفع آسمانی کی یہ بھی ایک دلیل ہے کیونکہ وہ بھی ایک رسول تھے پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول مبوس کیا جاتا ہے وہ قوم اگر رسول کا انکار کر دے اس پر صرف معدود چند لوگ ہی ایمان لائیں تو اہل ایمان کو بچا کر اس قوم کو عذاب استحصال کے ذریعے اسی دنیا میں ہی تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبوس کیے گئے تھے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بنی اسرائیل نے آن جناب علیہ السلام کا انکار کیا لیکن انہیں عذاب استحصال سے نیست و نابود نہیں کیا گیا یہ نزول عیسیٰ کے لیے دلیل ہے حضرت مسیح قرب قیامت میں جناب محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے اور انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں تمام یہودی عذاب استحصال و ہلاکت کا مزہ چکھیں گے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے اور جہاد کی چوٹی قتال ہے البتہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا موقع و محل کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر کوئی اسلامی حکومت بالفعل قائم ہو اور اسے غیر مسلموں سے فی سبیل اللہ جنگ کا مرحلہ درپیش ہو اور حالات کے لحاظ سے حسب ضرورت فوج موجود ہو یا مزید ضرورت کے لیے لوگ جنگ کے لیے نکل آئیں تو قتال فرض عین نہیں فرض کفایہ ہو جائے گا لوگ جہاد لیکن جہاد وہ چیز ہے جو ایک مسلمان پر شعور کی عمر کو پہنچتے ہی فرض ہو جاتا ہے اس جہاد کے مختلف بدارج ہیں جن میں سے بعض کا میں قدر تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں اور بعض کی طرف میں نے اشارات پر اتفاق کیا ہے قتال اس جہاد کے عمل کی آخری چوٹی اور اس کا ذروہ سنام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم ماتا ماتا ولم ولم یغزو یحدث علا شعبت من النفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو اور نہ ہی اس کے دل میں اس کا خیال آیا ہو اس کی تمنا اور آرزو بھی پیدا, پیدا نہ ہوئی ہو تو ایسے شخص کی موت ایک نو کے نفاق پر ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب مارا میں باب نہ زم ما ماتا ولم یغز ولم یحدث نفسہ بالغزو بقول ایک بار شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جہاد کے لیے جدید اصلاح انقلابی عمل اگرچہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں حت الامکان جدید اصطلاحات سے استراز کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی اصل اصطلاحات سے چمٹے رہنا چاہیے اسی میں ہے ورنہ بالکل غیر شعوری اور غیر محسوس طور پر غلط نظریات اذہان میں رینگ کر آ جاتے ہیں اور پیوست ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک یہ دشواری بھی پیش آتی ہے کہ ہر دور کی اپنی زبان ہوتی ہے ہر دور کی چند مخصوص اصطلاحات ہیں جو بات کی تفہیم کے لیے ضروری ہوتی ہیں اگر اس زبان میں ان اصطلاحات کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی تو ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا لہٰذا میرے نزدیک درمیان درمیانی راہ یہ ہے وقتی طور پر ابلاغ اور ابلاغ اور افہام کے لیے ان اصطلاحات کو استعمال ضرور کیا جائے لیکن اپنے فکر کو مستقل ان اصطلاحات کے حوالے سے استوار کیا جائے جو کتاب و سنتی ہیں اسی مقصد کے پیش نظر میں یہ بات عرض کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ جہاد کے لیے آج کے دور کی اصطلاح ہے انقلاب انقلابی عمل ہی دراصل جہاد ہے البتہ اس میں تھوڑا سا فرق واقع ہوتا ہے میں نے جہاد کے حوالے جو تین سطحیں بیان کی ہیں یعنی لیولز بیان کیے ہیں انقلابی عمل میں ان کی ترتیب بدل جائے گی جب ہم انقلاب کی بات کریں گے تو سب سے پہلے دعوت کا مرحلہ آئے گا اس لیے کہ ہر انقلابی فکر کی پروپیگیشن اس اس اس کی نشر و اشاعت کو پھیلانا کو عام کرنا اسے ذہنوں میں اتارنا اس کو دلائل کے ساتھ حق ثابت کرنا اس انقلابی عمل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے لہذا اس طرح درمیانی منزل اب پہلی ہو گئی ہے انقلابی عمل کے لیے تنظیم ناگزیر ہے انقلابی عمل کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے یہ کہ جو لوگ اس فکر کو قبول کریں انہیں منظم کیا جائے ان کے لیے انقلاب اس لیے کہ انقلاب بغیر جماعت کے نہیں آتے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ انفرادی طور پر دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا انفرادی سطح پر تبلیغ ہو سکتی ہے میرے نزدیک اس کی سب سے اعلیٰ اور درخشاں مثال حضرت نو علیہ السلام کی ہے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے رہے سورہ نو کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے آن جناب علیہ السلام نے کس کس طور اور طریقے سے دعوت و تبلیغ فریضہ کی انجام دہی کے لیے مسائیں اور پھر کتنی حسرت کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کیا رب نبی انی دعوت قومی لیلم و نہارا فلم یددہم دعائی اللہ فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلو اصابہم فی آذانہم استقشل ثیابہم و سر و استقبر استقبارا سم انی دعوتہم جہارا سم انی آلنت لہم واسررت لہم اسرارا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز تیری طرف بلایا مگر میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا پھر میں نے انہیں باواز بلند آواز پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے سے بھی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا لیکن قوم مردہ ہو چکی تھی اس نے حضرت علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کیا بلکہ اس سے اعراض و انکار کیا ساڑھے نو سو برس کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا اس کو سورہ ہود کی آیت نمبر چالیس کے آخر میں بیان کیا گیا ہے وما آمن اما اللہ کلیل اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس یعنی نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے یہاں کلیل وہ معنی دے رہا ہے جو انگریزی میں لٹل دیتا ہے یعنی بہت ہی کم چند قرآن حکیم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کیا حضرت علیہ السلام پر ان کے گھر والے ہی ایمان لائے تھے اور ان میں سے بھی ایک بیٹے نے دعوت حق قبول نہیں کی تھی وہ کفر پر ہی اڑا رہا تھا ممکن ہے کہ انگلیوں پر گنے جانے والے چند اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں بہرحال ساتھی نہ ملے جمعیت فراہم نہ ہوئی لہذا اگلا قدم کیسے اٹھتا آباروں انصار نہ ہو تو اگلی منزل کی طرف پیش رفت کیسے ہو لیکن حضرت نو علیہ السلام کی استقامت اور مسابرت دیکھیے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ میں کھپا دیے اور اپنا فرض منظبی ادا کر دیا ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ایک مخلص شخص اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہوگا معاشرہ اگر مر چکا ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت معدوم ہو چکی ہے تو کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا ساتھی میسر نہیں آئیں گے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اگلا قدم اٹھانے اور اگلی منزل کی طرف پیش رفت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا لہذا وہ بری ذمہ ہے تقریب کاری کے لیے بھی تنظیمیں قائم ہیں لہذا اقامت دین اور اظہار دین حق کے لیے تنظیم اور جماعت ناگزیر ہے اس سے مفر نہیں بقول فیض فیض احمد فیض جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ ناچار دار چلے ہیں حضرت نور اسلام کے بالکل برعکس دوسری مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا کرتا ہوں آیت نمبر تیرہ میں جن پانچ رسولوں کا ذکر ہوا ہے ان میں زمانی ترتیب کے لحاظ سے اولین ہیں حضرت نور اور آخری ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تین رسول ہیں حضرت ابراہیم حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ اس طرح حضرت موسا علیہ السلام بالکل وسط میں آتے ہیں اب دیکھیے اول و آخر میں کتنی متضاد کیفیت ہے کہ ایک نے ساڑھے نو سو برس دعوت دی لیکن کوئی آوان و انصار نہیں ملے جمعیت ہی فرام نہیں ہوئی تو اگلا قدم کیسے اٹھے اور دوسرے کو معاملہ یہ ہے کہ کل بیس برس میں دنیا کا عظیم ترین سال انقلاب برپا فرما دیا میں بیس سال فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ ہنین کی کامیابی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں مابہل امتیاز اور فیصلہ کن چیز کیا ہے اسے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور کے حوالے سے ہم سمجھیے فرمایا ہو اللہ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ ولا دین کلیہ وکفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین ماہو اشدہو علی الکفار رحمہ بینہو اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں بقول شاعر مشرق ہو حلقہ یارہ بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت اور تنظیم کو تصور میں تو لائیے وہ لوگ جن کی دین سے وابستگی اور دین کے لیے اشار کا یہ عالم تھا کہ وہ اس شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آوان و انصار بنے کہ ہرچے باد آباد ماں کشتی آب انداختیم والا نقشہ ہے جو غزوہ بدر سے قبل ایک مشاورت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں بسم اللہ کے لیے جو بھی آپ کا ارادہ ہے کیا جب اللہ ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے جنہوں نے کہا تھا فَلْذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ہاں، ہا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ سورة المائدہ پس اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور دونوں جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہانا ہمارے لیے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد کیجیے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ ہم سے کیا مشورہ لے رہے ہیں انا امنا بکا وسدک نہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں ہم آپ آپ کو اللہ اللہ کا رسول تسلیم کر چکے ہیں اب کی قسم اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی کو کر دیں گے لیکن برک الغمات تک جا پہنچیں گے جو عرب کا ایک دور دراز علاقہ ہے جس کی راہ میں لقدق سہرا پڑتا ہے یہ ہے وہ فیصلہ کن اور مابحل امتیاز بات کہ اگر جمعیت نہ ہو بنیاد کی کیفیت نہ ہو یعنی سیسر پلائی ہوئی دیوار کی کیفیت نہ ہو اس میں سموتات کا وصف و جوہر نہ ہو اس میں نظم و ضبط نہ ہو وہ تربیت یافتہ نہ ہو اس کو اللہ کی رضا ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو اس کو زندہ رہنے سے زیادہ اللہ کی راہ میں جان دینا عزیز نہ ہو تو اگلی منزلوں کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی کے مراحل آئیں گے ہی نہیں حضرت نو علیہ السلام کے حضرت نو علیہ السلام کو ایسے ساتھی نہ ملے لہذا اگلے اگلے مرحلے کا معاملہ درپیش ہی نہ ہوا نہ ہوا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے انصاروں آوان و انصار مل گئے جنہوں نے دعوت توحید پر لبیک کہی دعوت حق کو قبول کیا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اور انہوں نے دعوت اللہ علیہ کلمت اللہ شہادت الناس اور اقامت دین کے لیے شدائد و مسائب فقر و فاقہ اس میں کچھ ہوتا سادم جہاد و قتال کے مراحل میں جان نساری قربانی و اثار صبر و تحمل اور استقامت کی وہ مثالیں قائم کی کہ ان کی نظیر تاریخ انسانی نہ آج تک پیش کر سکی ہے اور نہ آئندہ پیش کر سکے گی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانسار اصحاب کا ملنا اس لیے بھی تھا کہ اظہار دین حق آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھا الدینی کلی کیونکہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں لہذا بنفس نفیس دین حق کو ایک نظام اجتماعی کی حیثیت سے قائم اور نافذ کر کے تا قیام قیامت نو انسانی پر حجت قائم کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں ایک امتیاز امتیازی شان رکھتا تھا اب آئیے صورت الشورا کی آیت نمبر تیرہ کی طرف اول العزم من الرسل میں سے بالکل وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آن ہاں جناب کی بیستیں بھی دو نوعیتوں کی حامل ہیں ایک آن ہاں جناب علیہ السلام آل فرعون کی طرف رسول تھے اذہب الى فرعون انہو تغا سورة طاہا آیت نمبر چوبیس اور دوسرے آپ بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تھے آن جناب کی دعا پر آپ کی معاونت کے لیے آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا مصر میں دونوں حضرات دعوت و تبلیغ اور بنی اسرائیل کی تربیت و تزکیہ میں ہما وقت اور ہمتن لگے رہے حتیٰ کہ فرعون کے اعراض سرکشی دشمنی اور انکار کے باعث ہجرت کا مرحلہ آ گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں آپ کے ساتھ لاکھوں کی جمعیت تھی جب آپ بنی اسرائیل کے ہمراہ صحرائے سینا پہنچے تو اگلا اور آخری مرحلہ دین کے قیام اور اور غلبہ کے لیے قتال کا درپیش ہوا اور وہی الہی کے ذریعے سے حکم ہوا کہ ارد مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ چانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین سورۃ المائدہ اے برادران قوم اس ارض مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور پشت پھیر کر پیچھے مت پلٹو ورنہ ناکام و نامراد لوٹو گے لیکن قوم بزدل تھوڑ دلی نکلی اور اس نے کورا جواب دے دیا قالو یا موسا اللہ لن ندخلہ ابدا ما دامو فیہا فضب انتا وربو کا فقاتلہ انہا ہاہونا قائدون انہوں نے کہا اے موسا بھی ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے تک وہ یعنی زبردست لوگ وہاں سے وہاں موجود ہیں تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے نتیجہ یہ نکلا کہ انقلابی عمل وہیں رک گیا اگر اقامت دین کا کام اجتماعی قوت اور منظم جمعیت کے بغیر ممکن ہوتا تو اللہ کے دو جلد دو پیغمبروں حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک مبارک ہاتھوں سے تکمیل پا جاتا لیکن ساتھیوں کی بزدلی اور پیٹھ دکھانے کے باعث انقلابی عمل تکمیل تک نہ پہنچ سکا حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف سے بشارت دی تھی کہ ارد مقدس تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے اب تمہاری ہمت درکار ہے پیٹھ دکھاؤ گے تو ناکام ہو خاصر ہو جاؤ خسارے سے دوچار ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی کیٹائی نافرمانی بزدلی اور کورے جواب سے اتنے آزردہ اور دل گرفتہ ہوئے کہ ان کی زبان پر آ گیا ربی انی لا عملکو الا نفسی و ففرق بینانا و بین القوم الفاسقین سود المائدہ اے میرے رب مجھے تو سوائے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے کسی پر کوئی اختیار نہیں بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے قوم کی اس بزدلی اور کم ہمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور پاداش اپنا حکم سنا دیا اعلیٰ فینہ محرمت علیہم اربعین سنا یتیہون فی الارض سورت المائدہ آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نافرمانی اور بزدلی کی وجہ سے ان پر عرض مقدس چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے اب یہ اسی صحرا میں اس مدت تک بھٹکتے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر جمعیت موجود ہو لیکن وہ غیر منظم ہو اس میں سموتات کا جوہر نہ ہو اس میں نظم و ضبط نہ ہو تو بھی انقلابی عمل آخری مرحلہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کے لیے وہ جماعت درکار ہے جس کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمسن بالجماعتی والسمع والطاعتی والحجرتی والجہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں التزام جماعت کا اور سننے اور ماننے کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا ایک اور روایت میں عامرکم بخمسن کے بعد الفاظ آتے ہیں اللہ عمرنی بہنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے اس طرح یہ حکم مزید موقع یعنی ایمفیسائز ہو جاتا ہے بس معلوم ہوا کہ اقامت دین کے مرحلے کو کرنے کے لیے ٹھیٹ اسلامی اصول سموتات پر مبنی ایک منظم جماعت ناگزیر ہے یہ بات بھی واضح رہے کہ جہاد کی میں نے جو سطح بیان کی ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے بھی جماعتی زندگی لازم ہے اکیلا شخص معاشرے کے دباؤ نفس کی ترغیبات اور ابلیس لعین کی تصریحات کے مقابلے میں مشکل ہی سے ٹھہر سکتا ہے انقلابی دعوت و تربیت اور اس کا ذریعہ انقلابی میں دعوت کے ساتھ تربیت کا مرحلہ آتا ہے اس کی اہمیت کو اکبر آبادی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بیان کیا ہے تو خاکمے میں اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر علامہ اقبال نے اکبر آبادی کو اپنا مرشد مانوی مانا ہے اسی حقیقت کو اقبال نے جس طرح ادا کیا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے ہے شمشیر بے زنہار تو اور علامہ کی فارسی شاعری میں یہ مضمون نقطۂ عروج پر آتا ہے نشہ درویشی درساز دما دمزن پختہ شوی خدرا بر سلطنت سلطنت یہ تربیت ہے یہ تزکیہ ہے یہ تعلق باللہ ہے یہ رضاء الہی کے حصول کی آرزو اور تمنا ہے ان چیزوں سے وہ اجتماعی طاقت وجود میں آتی ہے کہ جس کو سلطنت جم پر دے مارنا ہے جس کو باطل اور تاغوت سے جا ٹکرانا ہے انقلابی عمل کے اگلے تین مراحل وہی ہیں جو بیان ہو چکے ہیں صبر محض اقدام اور مسلح تصادم لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہے جسے انقلابی عمل میں اصل حیثیت اور اہمیت اور اولیت حاصل ہے اس کے دو مرحلے وہ ہیں جہاں جہاد قرآن کے ذریعے ہوگا پہلا مرحلہ نظریاتی تصادم اور نظریاتی کشمکش ہے اور اس کے لیے بندہ مومن کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ قرآن مجید ہے ازرو الفاظ قرآن و جاہد ہوں بھی جہاد ان اس کے ساتھ حکمت بھی ہو فرمایا ظال کا مما اوحا علیہ کا ربو کا من الحکمہ اور اس حکمت کے ذریعے دعوت و تبلیغ ہو یہ قرآن معاوضہ حسنا بھی ہے فرمایا قد جات کو معاوضہ تم ربکم اسی میں جدال بھی ہے مشرقین ملحدین منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کا ذریعہ بھی یہی قرآن ہے سوت نحل کی آیت اس آیت میں یہ تمام طریقے نہایت حسین انداز سے آگئے گئے ادعو الى سبیل ربی کا بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن آیت نمبر 125 اس قرآن کی تلوار ہاتھ میں لے کر نظریاتی تصادم اور کشم کشمکش کے میدان میں کود پڑو انظار قرآن مجید کے ذریعے سے ہو ارشاد الہی ہے وہ اوہی علیہ کا حاضل قرآن بہی ومن بلغ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 قرآن مجید کے ذریعے سے ہو میں آپ کو سورہ مریم کی آیت سنا چکا ہوں جس میں انظار اور تبشیر دونوں کا ذریعہ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّةِ میں اپنے اس احساس کا یادہ کر رہا ہوں کہ اس بہی پر ہمارے اکثر اہل علم نے کما حقو توجہ نہیں دی سورت القحف کی پہلی دو آیات میں بھی نہایت خوبصورت اسلوب سے انظار و تبشیر کے لیے ذریعہ قرآن حکیم ہی کو قرار دیا گیا ہے فرمایا الحمد للہ الکتاب ولم یج اللہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا کل حمد و ثنا اور شکر و سپاس اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے ان کے لیے اچھا اجر ہے تذکیر ہو تو قرآن مجید سے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید آیت نمبر پینتالیس پس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کہہ لیں یا نظریاتی تصادم و کشمکش کہہ لیں اس کا ذریعہ اس کا آلہ قرآن مجید ہے جبکہ ہم نے اس قرآن مجید کو واز کا ذریعہ بھی نہیں بنایا اقبال نے اس کا مرثیہ کہا ہے وائز دستان زنو افسانہ بند مانیے او پس تو حرف او بلند از خطیب و دلمی گفتار او بعض و شاز و مرسل کار او یعنی وائز کا حال یہ ہے کہ ہاتھ خوب چلاتا ہے اور سما بھی خوب باندھتا ہے اس کے الفاظ بھی پرشکو اور بلند و بالا ہوتے ہیں لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے اس کا سارا واز قرآن کی بجائے خطیب بغدادی اور دہلمی سے معقود ہوتا ہے اور اس کا سارا سروکار بعض ضعیف شاز اور مرسل روایات سے رہ گیا ہے ہمارے عام وائزین نامعلوم کیا کہاں کہاں سے ضعیف حدیثیں لاتے ہیں میں معذر کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے سے ہمارے دور میں ضعیف حدیثوں کے حوالے سے تبلیغ ایک باقاعدہ ادارے کی صورت اختیار کر گئی فضائل کے بیان اور نیکیوں کے تلقین کے لیے باقاعدہ تلقین کے لیے اولیاء کرام کی غیر مصدقہ کرامات کا ذکر ہے واض و نصیحت کے لیے ضعیف بلکہ موضوع حدیثوں کا سہارا ہے حالانکہ معاوضہ حسنا تو یہ قرآن مجید ہے دل کی کایا پلٹ دینے کے وصف کا حامل یہ قرآن مجید ہے لیکن تلقین یہ کی جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مت سیر تو درکنار اس کا ترجمہ بھی نہ پڑھنا اس کی تو بس تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لیا کرو واض و نصیحت کے لیے ضعیف روایات یا بے سر و پا قصے کہانیاں ہیں جن کو ایک عام معقول انسان کا ذہن بھی قبول نہ کرے اور ان کو تسلیم کرنے پر اس اس کا دل تیار نہ ہو اس کے ذریعے سے ابلاغ کیا ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا انقلابی عمل میں پہلا مرحلہ دعوت کا ہے اس کے لیے نظریاتی تصادم میں ہماری تلوار قرآن ہے اگرچہ اس کا حق ادا کرنا اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کو کو القرآن و علامہ کی بشارت نبوی چند سعید روحیں اپنا مقصد زندگی بنائیں ان کو اس کے لیے زندگیاں لگ لگانی ہوں گی دوسرا مرحلہ ہے تربیت اس کے لیے بھی ہمارے پاس اصل تلوار قرآن مجید ہے ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن مدعی ہے اس حقیقت کا کہ شفاء لما فی صدور ہوں میں ہوں لیکن ہم نے تزکیہ نفس کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگی ہے اور پھر اس کے لیے فلسفے اور پورے پورے نظام مدون کیے ہیں مگر اس کوچے میں گزر نہیں اس کوچے میں گزر نہیں ہے تو قرآن کا نہیں ہے اقبال نے اس پر بھی نوحہ کہا مرثیہ کہا صوفی پشمینہ پوشے حال مست شراب نغمہ قوال مست آتشہ شیر عراقی دردلش درنمی سازت بقرآن محفلش پشمینہ پوش صوفی اپنے حال میں مست اور قوالی کی شراب سے مدہوش ہے اس کے دل میں عراقی کے شیر سے آگ بھڑک اٹھتی ہے لیکن اس کی محفل میں قرآن مجید کا کہیں ذکر اور بالفرض کچھ ہو بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں جو مدعی ہے شفاء اللمافظ سے دور ہونے کا اور جس کے بارے میں اس کا ناظر نازل کرنے والا خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن اس کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے سارے کوچے کھنگال لیے در سے بھیک مانگ لی لیکن یہ دروازہ بند ہے حالانکہ تربیت و تزکیہ بھی اسی قرآن کے ذریعے ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی اس دور میں اقبال نے خوب پہچانا ہے میں علماء کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کا معترف ہوں لیکن اس حقیقت کو بیان کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ ان حقائق کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے اور ان کا جو شعور و ادراک علامہ کو حاصل ہوا ہے وہ مجھے اس دور میں اور کہیں نظر نہیں آتا کس خوبصورتی سے کہتے ہیں ابلیس کار مشکل اس گم اندر باشد شمشیر قرآن اشکنی شیطان کو بالکل ہلاک کر دینا بہت مشکل ہے اس لیے کہ وہ انسان کے دلوں میں ڈیرا لگا لیتا ہے اور اس کی رسائی انسان کے دل کی گہرائیوں تک ہے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے قرآن کی حکمت و ہدایت کی شمشیر سے گھائل کر کے مسلمان بنا لیا جائے غور کیجیے ہر شعر میں حدیث علیہ صاحب کے مفہوم کو کس خوبی سے سمو دیا ہے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان علیہ انسان کے وجود میں اس طرح کر جاتا ہے جیسے کہ خون پہلے شعر میں اس کا حوالہ ہے دوسرا شعر بھی ایک حدیث نبوی سے ماخوذ ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرت کی اللہ تعالیٰ انہیں دے وہ دریافت نہ کرتے تو یہ حکمت ہم تک کیسے پہنچتی انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے نے جواب میں فرمایا ہاں لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے جو دوسرے شعر میں علامہ نے کہی ہے کہ اس قرآن کی شمشیر سے گھائل کر کے شیطان کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے اگر زہر ایسا ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہے تو یہ قرآن بھی وہ تریاک ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہے ظاہر ہے اگر تریاک زہر سے زیادہ مؤثر نہ ہو تو زہر کا اثر کیسے زائل ہوگا اس بات کو بھی اقبال نے اس طرح کہا ہے چون بجان در رف جان دیگر شبد جان چون دیگر شد جہاں دیگر شبد یعنی یہ قرآن جب کسی کے سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے وہ انسان بالکل بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے باطنی انقلاب ہے اندر کی تبدیلی ہے یہ باطلی انقلاب یا اندر کی تبدیلی ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتی ہے ورنہ انقلاب کہاں سے آئے گا یہاں دیگر شبد کا اصل مفہوم تو یہ ہوگا کہ جس انسان کے اندر قرآن کے ذریعے سے تبدیلی آ گئی اس کے لیے جہاں بدل گیا اس کی دیکھنے والی نگاہ بدل گئی اس کا زاویہ نظر بدل گیا اس کی اقدار بدل گئی اس کے لیے یہ جہاں وہ نہیں بلکہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے والا معاملہ ہے جس کے دل میں قرآن اتر جائے اس کے لیے اب یہ عالم نیا عالم ہے اس کا نقطۂ نظر اور مطلوب مقصود بدل گیا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے فدائین کی ایک منظم جماعت وجود میں آ جائے جن کے دلوں میں قرآن میں مجید جانگزی ہو جائے تو یہ تبدیلی عالمی انقلاب کا پیش خامہ بن سکتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جوش ایمانی اور اعلی کلمات اللہ کے لیے اشار و قربانی کا جذبہ اسی قرآن کی بدولت ہی پیدا ہوا تھا یہ مختصر اور بے سر و سامان جماعت ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر کیسر و کسرا یعنی وقت کی دو عظیم سلطنتوں سے جا ٹکرائی تھی اور بیس سال کے مختصر عرصہ میں اول و ذکر کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا جبکہ آخر ذکر کو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے بالکلیہ بے دخل کر دیا تھا اور ان علاقوں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے لگا تھا حاصل کلام یہ کہ انقلابی عمل کی دو سطح یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاد کے دو لیولز ہیں مجاہدہ مانناف کے لیے ہمارا مجید ہے اور نظریاتی کشمکش کے کے لیے لیے تصادم بھی ہماری تلوار قرآن مجید ہے تحدیث بن نامہ کے طور عرض کرتا ہوں جہاد لے کر میں کے اواخر میں ساہیوال سے لاہور منتقل ہوا تھا ورنہ انیس سو چون میں لاہور سے ایم بی بی ایس کر کے میں ساہیوال میں مقیم ہو گیا تھا لاہور آ کر میں نے بالکل تنہے تنہا اس کام کو شروع کیا اس وقت کوئی ساتھی کوئی ادارہ اور کوئی انجمن نہیں تھی میساک کا چارج سنبھالا تو تنہا خود خود ہی ہی اس ایڈیٹر مالک خود ہی پروف ریڈر حتیٰ کہ خود ہی اس کا کلرک اور چپراسی پھر الاشاعت اسلامیہ قائم کیا تو وہ بھی تنہا وہی مساق والی صورتحال ساتھ ہی مولانا حضرت موہانی کے اس مصرا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی کہ مصداق مطب بھی کر رہا تھا نبزے بھی دیکھ رہا تھا اور نسخے بھی لکھ رہا تھا اسی دوران کئی علاقوں میں مطالعہ قرآن مجید کے حلقے قائم کیے اور منتخب نصاب کا درس شروع کیا قرآن مجید کی دعوت کا یہ اعجاز ہے کہ آبان و انصار ملتے چلے گئے انیس سو بہتر کے اوائل میں میں نے میساک میں مرکزی انجم خدام القرآن اور اس کے زیر اہتمام قرآن اکیڈمی کے قیام کا خاکہ پیش کیا الحمد للہ بعض درد مند اور اہل دل حضرات اس پر لب بیک کہی اور سن انیس سو بہتر کے وسط میں باقاعدہ انجمن قائم ہو گئی میں نے انجمن کے خاکے اور پھر دستور کی تقدیم میں یہ شعر درج کیا تھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں الحمدللہ بہتر سے چوراسی تک قریباً بارہ سال انجمن کے قیام پر گزر گئے ہیں اس عرصہ میں جو بھی بن پایا ہے اور جس کام کی بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے انجمن کا قیام اس کے لیے دفاتر رہائشی کوارٹرز ہاسٹل جامع قرآن قرآن اکیڈمی کی تعمیرات علوم و معارف قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے مکتبہ کا قیام دعوت رج القرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے پاکستان کے دوسرے شہروں کے دورے اور دروس و خطابات کے ذریعے دین کے جامع تصور تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش قرآن کانفرنسوں اور محاذات قرآنی کا انعقاد مختلف شہروں میں قرآنی تربیت گاہوں کا انتظام ساتھ ہی اسی پیغام کے لیے بیرون پاکستان کے اسفار میں نے یہ کام صرف اس مقصد کے لیے گنوائے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کاموں کو آپ جہاد بالقرآن کے عنوان کے تحت اپنے حافظے میں درج کر لیں ایک وقت وہ بھی تھا جب خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے دور کے سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ یعنی ٹیلی ویژن پر پورے پندرہ ماہ تک الہدا کے نام سے قرآن مجید کا پیغام ملک کے گوشے گوشے تک پہنچا پہلی مرتبہ جب اسلام آباد ٹی وی کے ایک پروڈیوسر صاحب مرکزی خدام القرآن لاہور کے دفتر میں رمضان المبارک میں روزان روزانہ الکتاب کے عنوان سے تقاریر کی تجویز لے کر تشریف لائے تو اس وقت انجمن کی مجلس منظمہ کا اجلاس ہو رہا تھا میں وہاں سے اٹھ کر ان سے ملنے گیا انہوں نے کہا کہ پورے رمضان میں روزانہ بارہ منٹ کا الکتاب کے عنوان سے ایک پروگرام ہوگا اس میں آپ کو ایک پارے کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہوگا میں نے کہا کہ مجھے ایک آیت کے لیے بسا اوقات ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے اور آپ ایک پارے کے لیے مجھے پندرہ منٹ عطا کر رہے ہیں میں اس مختصر سے وقت میں کہوں گا کیا میں نے معذرت کی مگر میں نے مگر میں ان کی معذرت کی کہ مجھ میں اس کی نہ صلاحیت ہے اور نہ جرت آپ کسی اور کو تلاش کیجیے میں دفتر والوں سے یہ کہہ کر کہ ان ان کی جائے وغیرہ سے کر کے کو رخصت کرو انجمن کے اجلاس میں واپس آ گیا نے پوچھا کون صاحب تھے کیا معاملہ تھا میں نے جب بتایا تو سب اراکین میرے سر ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا وہ پانچ منٹ بھی دیں تو ضرور لے لیں اور اس ذریعہ ابلاغ کی اہمیت سے واقف تھے وہ اس ذریعہ ابلاغ کی اہمیت سے واقف تھے بہرحال اراکین کے اسرار پر میں دوبارہ اٹھ کر گیا وہ صاحب ابھی چائے پی رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ ساتھیوں کے اصرار پر میں یہ پیشکش منظور کرتا ہوں چنانچہ دو سال رمضان المبارک میں روزانہ الکتاب کا پروگرام ٹی وی پر نشر ہوا تیسرے سال رمضان ہی میں لام میم سیریز چلی پھر الہدا کا ہفتہ وار پروگرام نشر ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ راستہ پیدا فرما دیا پھر بالکل درمیان میں الہدا کا پروگرام ختم ہو گیا درمیان میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پروگرام میں مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب سلسلہ وار بیان کر رہا تھا وہ نصف ہوا تھا کہ اچانک پروگرام کو بند کر دیا گیا لیکن میں قطعی مطمئن ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے اور اس میں یقیناً خیر ہے ارشاد الہی ہے ہے تک سان شیئن وہ خیر القم وب شیئن و القم اللہ عالم و تم لا تعالم ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس الہدا کے پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں ایک پیاس پیدا ہو گئی لوگوں کی یہی پیاس ہے جو مجھے کھینچ کر جگہ جگہ لے جا رہی ہے اور عرصہ سے صورتحال یہ ہے کہ عموم لاہور سے ہفتہ کی صبح کو نکلتا ہوں اور جمعرات کی رات یا جمعے کی صبح یہاں واپس پہنچتا ہوں اگر آج شہر شہر جا کر قرآن مجید کا پیغام پہنچا رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے الہدا کے پروگرام کو بنایا ورنہ ہمیں کون جانتا تھا اور اگر ہم پچاس برس بھی لگے رہتے تو اپنے محدود ذرائع و وسائل سے اتنا وسیع حلقہ تعارف پیدا نہ ہو سکتا تھا اور معاشرے میں اتنی پیاس پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو بظاہر احوال نظر آ رہی ہے بہرحال میں گفتگو کے اختتام سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ہی ہمارا ذریعہ دعوت ہے نظریاتی تصادم اور کشمکش کے لیے ہماری تلوار قرآن حکیم ہے جہاد بالقرآن ہی ہمارا طریقہ کار ہے نفس اور شیطان کے لیے بھی ہمارے ہاتھ میں واحد تلوار قرآن مجید ہے اس کی نفس کے لیے قرآن مجید نے جو پروگرام دیا ہے اس میں دو مؤثر ترین چیزیں ہیں ایک قیام اللیل دوسری اس قیام میں ترتیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت تو قرات ابتدا میں قیام اللیل کا حکم اطلاقی شان کے ساتھ آیا تھا یا ایو المزمل قم اللیلہ الا قلیلہ اسفہو امن قس منہ قلیلہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلہ اے اوڑ لپیٹ کا سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بعد میں جب اس نے ایک معین شکل اختیار کر لی تو حکم آیا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اناسی سیونٹی نائن اور رات کو اس قرآن کے ساتھ قیام کرو یہ تمہارے لیے نفل ہے رات کو جاگنا اور مجرد جاگنا بلکہ قیام میں قرآن کی طویل کی رات و تلاوت یہ دو ہتھیار ہیں جن سے ایک بندہ مومن کی جہاد بالقرآن کے لیے سیرت کی تعمیر ہوتی ہے اور اس دعوت معیزہ اور مجادلہ میں تاثیر پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر ہمیں باطل کے خلاف نبرد داسبہ ہونے اور خود اپنے شیطان اور اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اس قرآن کی تلوار کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم لنا ونورا وحم ورحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل واطراف النہار نسی لنا حجتا یا رب العالمین الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلم علیہ عباد الزین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم و خاطم النبیین محمد الامین و علیہ وصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الزی نظر الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورہ فلا تطیل کافرین جاہد بھی جہادن کبیرہ سوت الفرقان اور واطسم بحب اللہ جمع ولا تفرقو عمران آیت نمبر 103 صدق اللہ العظیم خطبہ مسنونہ تلاوت آیات اور ادیہ معصورہ کے بعد میں نے جہاں تک غور کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری دینی ملی قومی اور معاشرتی زندگی میں اس وقت پانچ محاذ ایسے ہیں جو جہاد بالقرآن کے شدید طور پر متقاضی ہیں رہا مسلمانوں سے باہر کا دائرہ تو وہ ابھی بڑی دور کی بات پہلا مسئلہ تو فزیشین خود اپنا ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پوری نو انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے برپا فرمایا ہے ازرو الفاظ قرآن کن تم خیرہ امت اخرجت ناز تم بہترین امت ہو جس کو نو انسانی کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی دوسری قوتیں اپنے لیے جیتی ہیں لیکن تمہیں ان کے لیے جینا ہے بقول علامہ اقبال ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ہماری مثال تو اس ساقی کی سی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع ہدایت تھما دیا ہے اور ایک ایک فرد نوع بشر کو اس سے سیراب کرنا ہماری ذمہ داری ٹھہرائی ہے لیکن میں عز کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے اس وقت یہ خیر امت اور امت وسط خود کئی طرح کے ذہنی فکری اعتقادی نفسیاتی جذباتی اور عملی اتنشار سے دو چار ہے اور اسے مختلف روگ لگ گئے ہیں یہ اس وقت نہایت مہلک اور مزمن امراض میں مبتلا ہو چکی ہے اور یہ کوئی دو چار برس کی بات نہیں ہے ہمارا یہ زوال زوال و انحطاط صدیوں پر پھیلا ہوا ایک عمل ہے لہذا پہلی اور مقدم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ملت اور معاشرے کے دائرے کے اندر جائزہ لیں کہ اس وقت وہ کون کون سے فکری نظریاتی اور عملی محاذ ہیں جن پر ہمیں قرآن مجید کی شمشیر کو ہاتھ میں لے کر صف ہونا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید اور سیرت متحرہ علیہ صاحب صلاحت وسلام سے کیا بنیادی اساسی ہدایات ملتی ہیں نیز محاذ اول جاہلیت قدیمہ محاذ اول جاہلیت قدیمہ اس ضمن میں سب سے بڑا محاذ جاہلیت قدیمہ کا ہے بڑا اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے عوام کی اکثریت کا معاملہ ہے عوام الناس کی بڑی عظیم اکثریت کے اندر جاہلیت قدیمہ رچی بسی ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ جاہلیت قدیمہ کی اس اصطلاح کو اچھی طرح سمجھ لیں قرآن مجید اور حادث شریفہ کی روح سے اسلام سے پہلے کے دور کو اور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس اصطلاح کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی حقانیت صداقت اور ہدایت کے برعکس جو کچھ بھی پہلے تھا اور جو کچھ اب ہے وہ جاہلیت ہے جاہلیت کو جہالت کے معنوں میں مت لیجیے گا یہ خلط مبس ہو جائے گا جہالت کبھی عربی میں وہ معنی نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اردو میں ہم ان پڑھ کو جاہل کہتے ہیں یعنی عالم کے مقابلے میں اردو میں جاہل کا لفظ مستعمل ہے یعنی عالم کے مقابلے میں اردو میں جاہل کا لفظ مستعمل ہے جبکہ عربی میں جاہل جاہل کا لفظ حلیم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے ایک وہ انسان ہے جو بردبار ہے صاحب عقل ہے غور و فکر کرتا ہے ماس جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ عقل کی رہنمائی میں فیصلے کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے عقلی دلیل کی بنیاد پر کسی بات کو قبول یا مسترد کرتا ہے یہ ہے حلیم انسان اور ایک شخص وہ ہے جو جذباتی ہے اکڑ ہے غیر مہذب ہے نا شائستہ ہے شہوات و جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے اس کی عقل پر تعصبات و خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص پی ایچ ڈی ہو بہت تعلیم یافتہ انسان ہو لیکن اسلام کی روح سے یہ شخص جاہل ہے جاہل سے جہالت بنے گا لیکن اسی لفظ جہل سے جاہلیت کی اصطلاح بنتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے ماورا اسلام کے سوا جو کچھ ہے اور جو کچھ تھا وہ جاہلیت جاہلیت قدیمہ کے زائ ترکیب بھی اس جاہلیت کو میں اس وقت دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک جاہلیت قدیمہ ہے یہ وہ جاہلیت ہے جو عرب معاشرے میں اس وقت نہایت غالب انصر کی حیثیت سے موجود تھی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تھی یہ جاہلیت قدیمہ دو چیزوں سے مرکب تھی ایک شرک یعنی مشرکانہ اوہام جو توحید کی زد ہے اور دوسرے شفاعت باطلہ کا تصور و عقیدہ جو ایمان بالآخرت کی زد ہے جاہلیت قدیمہ میں اللہ کا انکار انکار نہیں تھا مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص جو گا بگا بھی ترجمہ دیکھ لیتا ہے اس پر یہ حقیقت روشن ہوگی کہ قرآن مجید نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا یہ لوگ فوراً پکار اٹھیں گے کہ اللہ ہی نے انسالتا ہوں من خلق السماوات والارض اللہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین سے نباتات کون اگاتا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی تو وہ اللہ کے ممکن نہیں تھے البتہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کی ایک فوج تصنیف کر رکھی تھی کہیں وہ اللہ کے ساتھ جنات کو پوچھتے تھے کہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام پر دیویاں تراش لی تھی اور ان کے لیے استھان بنا لیے تھے جہاں وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے وہاں جا کر منتیں مانتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے یہ تھا ان کا شرک یہ شرک آج بھی آپ کو اپنے عوام میں تمام و کمال ملے گا ایک شوشے کا فرق نہیں ہے اس شرک نے صرف حید بدل لی ہے کہ آج پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں سامنے نہیں رکھی جاتی لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو اس دور میں بتوں کے ساتھ ہوتا تھا سر منہ فرق نہیں ارسوں کے نام سے یہ جو بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں ذرا ان میں جا کر دیکھیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے عرب کے دور جاہلیت کے میلوں کی دادے پڑی ہوں تو وہ شاید ان سے کہیں پیچھے رہ جائیں تو اس جاہلیت قدیمہ کا ایک جز یہ شرک ہے قدیمہ کا دوسرا جز شفاعت باطلہ کا عقیدہ و تصور ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسی نے سورج و چاند کو مزخر کر رکھا ہے فنا تو فکون اور فانہ تصرفون یہ سب کچھ مان لے مان کر کہاں سے اندھے ہو جا رہے ہو کہاں سے پلائے جا رہے ہو کہاں سے تم تمہیں اچکا جا رہا ہے تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے تمہاری مت کیوں ماری جا رہی ہے اس کے جواب میں قرآن مجید نے ان کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں سورہ یونس میں ان کا یہ قول نقل ہے آیت نمبر اٹھارہ کہ ہم اپنے بتوں کو خالق و مالک تو نہیں مانتے لیکن ہم کچھ برگزیدہ ہستیاں ضرور مانتے ہیں جن کے نام پر ہم نے یہ بت بنا لیے ہیں ریفرنسز ہے جن کا ترجمہ ابھی آیا ہے لائن سالتا ہوں من نزل من السماء ایمان احیا بالارض من بعد موتها لا يقولن الله سبحانه وتعالى قبوت ایت نمبر 3 اس کے بعد سورہ غافر کی ایت کا حوالہ تھا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا توفکون پھر سورہ زمر کی زمر کی ایت ہے ذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون یہ ہستیاں مقربین بارگاہ رب العزت ہیں یہ اللہ کے لاڈے اور چہیتے ہیں فرشتے کو فرشتے جن کو ہم نے دیویاں بنایا ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بہت لاڈلی ہوتی ہیں کوئی لاڈلی بیٹی اگر فرمائش کرے تو کوئی باپ اس کی فرمائش کو رد نہیں کرتا لہٰذا ہم جو بتوں کو پوچھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے ہماری سفارش کریں گے اور وہاں ہمیں چھڑوا لیں گے تو یا اللہ کے عدل و انصاف کے آگے یہ روک بن جائیں گے اللہ تعالیٰ سے سورہ زمر کی تیسری آیت میں ان کے اس باطل عقیدے کا ذکر فرما کر اس کی قطعی طور پر نفی فرما دی وہاں ارشاد ہوتا ہے اللہ اللہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار آگاہ ہو کہ دین خالص اللہ تعالی ہی کا حق ہے یہ ہر نو کی عبادت اور اطاعت کا سداوار اور مستوجب مستحق صرف اللہ ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنا رکھا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سائی کرا دیں وہ اللہ کے ہاں ہمارے اور اس کے درمیان افو مغفرت کا واسطہ اور ذریعہ بن جائیں اور ہمیں اس کا قرب دلا دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متنبع کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا آخرت میں فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا منکر حق اور ناشکرا ہو تو وہ لوگ آخرت کے منکر نہیں تھے البتہ آخرت میں محاسبہ سے محفوظ رہنے کے لیے شفاعت باطلہ کا تصور رکھتے تھے یہ دو چیزیں یعنی شرک اور شفاعت باطلہ کا عقیدہ اصلاً تو ایک ہی ہیں انہیں تصویر کے دو رخ کہہ لیجئے میں نے بغرض تفہیم انہیں علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے جاہلیت قدیمہ دو اجزاء سے مرکب ہے قرآن مجید میں اس جاہلیت قدیمہ کا ذکر نہایت جلی انداز میں ہے چونکہ اس دور میں یہی شرک غالب تھا اور اصل گمراہی یہی تھی لہذا مکی صورتوں کا سب سے بڑا مضمون یہی ہے اور جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے شغف ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید کا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے قرآن حکیم میں بار بار مختلف پیرایوں اور مختلف اسالیب میں مختلف انداز سے اس شرک اور شفاعت باطلہ کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہیں تمثیلات کے اندر کہیں تمثیلات کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہیں عقلی دلائل کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہیں انہی کے موقف سے ان پر حجت قائم کی جا رہی ہے سوت القاف میں تصریف الایات کے متعلق جو الفاظ آئے ہیں ولقت صرفنا فی حاد القرآن لناسی منکل مثل آیت نمبر چون اور ذرا سی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ یہی بات صورت اسراء میں بئی الفاظ آتی ہے ولقت صرفنا لناسی فی حاد القرآن منکل مثل آیت نمبر 89 یہ الفاظ اس بات کے اظہار کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے کوئی طرز اسلوب اور کوئی انداز بیان چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اس ضلالت و گمراہی کی نفی نہ کر دی ہو اور اس کا ابتال نہ کر دیا ہو اگر آج کوئی شخص آنکھیں کھول کر اپنے معاشرے کا تنقیدی جائزہ لے تو اسے صاف نظر آ جائے گا کہ ہمارے معاشرے کی عظیم اکثریت بھی انہی دو گمراہیوں میں مبتلا ہے اس عظیم اکثریت کا دین اور یا پرستی عرس میلے اور تازیہ پرستی کا دین ہے قبروں پر حاضری اور وہاں چڑھاوے چڑھانا منتیں ماننے اور دعا مانگنے کا دین ہے نماز قبروں پر حاضری اور وہاں چڑھاوے چڑھانے منتیں ماننے اور دعائیں مانگنے کا دین ہے نماز روزہ تو اس دین میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے ورنہ یہ اس عوامی دین کے لزوم میں داخل نہیں ہے یہ اکثریت اس وہم میں مبتلا ہے کہ یہ اولیاء کرام جن کی قبروں پر ہم نظر و نیاز چڑھاتے ہیں آخرت میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور پھر ہمارے سب سے بڑے شفیع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کے ہم نام لیوا ہیں چنانچہ کسی محاسبہ اخروی کے خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جاہلیت قدیمہ کے خلاف قرآن مجید کی تلوار کا استعمال پہلا محاذ یہ جاہلیت قدیمہ ہے جس کے خلاف ہمیں تلوار اٹھانی ہوگی لیکن تلوار کون سی قرآن مجید کی تلوار اس محاذ پر ابلیس کے اس فریب و اغوا کے لیے قرآن مجید ہی تلوار کا کام دے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس جاہلیت قدیمہ کے محاذ کے لیے کسی دقیق یا بھاری برکم علمی منصوبے کی ضرورت نہیں ہے اگر صرف دورہ ترجمہ قرآن کی مہم ہمارے معاشرے میں چل جائے تو وہ لوگوں کے عقائد کی تطہیر کے لیے کافی ہو جائے اس کے لیے دقیق و عمیق تفاصیر کی ضرورت نہیں خوش قسمتی سے ہمارے یہاں ایک کام عظیم پیمانے پر ہو رہا ہے وہ کام فضائل سے متعلق ضعیف و شاد روایات سے بلندر ہو اور اس کا ترجمہ اس کا تعلق ترجمہ قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے کہ ہر مسجد میں فرض نمازوں کے بعد لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن قرآن حکیم کے متن کے ساتھ کوئی مستند ترجمہ لوگوں کو سنایا جائے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے کے ساتھ مجرد ترجمہ اس جاہلیت قدیمہ کا کلا مکمہ کرنے کے لیے کافی ہوگا اس کے لیے قرآن حکیم کی حکمت کے اتھا سمندر میں غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کہیں تیل گر جائے فرض کریں کہ تیل کا کوئی ٹینکر پھٹ جائے تو تیل سطح سمندر کے اوپر ہی رہتا ہے بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں جاہلیتی قدیمہ کا جو ابتال اور اس کی جو تردید اور توحید خالص کی جو دعوت اور اس کے لیے جو استدلال ہے وہ بالکل سطح پر ہے سامنے موجود ہے اس کے لیے گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات جان لیجئے کہ اس محاذ پر جب تک قرآن مجید کے ساتھ جہاد نہیں ہوگا تب تک مشرکانہ اعام اور شفاعت باطلہ کے عقیدے کی تردید ممکن نہیں ہے پھر یہ کہ ہمارے یہاں فرقہ وارانہ انداز سے ان عقائد کے حاملین پر جو تنقیدیں ہوتی ہیں اور جس انداز سے ان کی نفی کی جاتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح تو زد اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوتا ہے اور قدورت اور تلخی مزید پختہ ہوتی ہے اس لیے کہ پھر وہاں معاملہ آ جاتا ہے فرقہ فرقہ وارانہ وارانہ اور مفادات کا چنانچہ اس رنگ اور اس انداز میں تردید کرنا اور چند مخصوص چیزوں کو نشانہ بنا کر انہی پر مسلسل گولہ باری کرتے چلے جانا اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے قرآن مجید نے اس مسئلے کا جو پینانومک ویو لیا ہے اس سے اس کے وسیع پس منظر میں جس قابل فہم اور فصیح و بلیغ انداز میں بدیات فطرت کے تاروں کو چھیڑنے والے اسلوب میں بیان کیا ہے اس کے مقابل میں کون مسلمان یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس سے بہتر اور دل نشین کے انداز اور ناقابل تردید دلائل اختیار کر سکتا ہے اور اگر یہ گمان کرے کہ کیا اس کا سلامت اس کا ایمان سلامت رہ جائے گا معذ اللہ کہ کیا کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا بیان کردہ فلسفہ اور اس کے پیش کردہ دلائل قرآن حکیم کی حکمت اور آیات بیان بینات سے زیادہ محکم اور روشن ماد اللہ سما ماد اللہ آیات بینات تو وہ ہیں جن کے متعلق صورت الحدید میں ارشاد فرمایا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات لنور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ اللہ تبارک و تعالی تو ہے جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن اور واضح آیات فرما رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور قرآن حکیم کا نزول اس کی شان رافت اور شان رحمانیت اور رحیمیت کے مظاہر اتم ہیں عزرو الفاظ قرآنی الرحمن علم القرآن چھوت الرحمن پس اگر ملک گیر پیمانے پر قرآن مجید کے ترجمے کی مہم شروع ہو جائے تو میرے نزدیک یہ ہے پہلے محاذ کے روگ کا مداوع میں نے اس کو نمبر ایک پر اس لیے رکھا ہے کہ عددی اعتبار سے ہماری ملت اور ہماری قوم کی عظیم ترین اکثریت در حقیقت اسی جاہلیت قدیمہ کا شکار جاہلیت جدیدہ جہاد بالقرآن کا دوسرا محاذ جاہلیت جدیدہ کے خلاف جاہلیت جدیدہ الحاد و مادہ پرستی کا دوسرا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا انکار بھی ہے اور باس بعد الموت کا بھی اس میں مادے یعنی میٹر سے ماورا کسی شے کو تسلیم کرنے سے اعراض و احتراز اسی جاہلیت جدیدہ کے لیے طبعیاتی عقل پرستی یعنی سائنٹیفک ریشنلزم کا لفظ بھی استعمال کیا کرتا ہوں اسی جاہلیت جدیدہ کے لیے میں طبقاتی میں طبعیاتی عقل پرستی یا سائنٹیفک ریشنلزم کا لفظ بھی استعمال کیا کرتا ہوں جدید دور کی اس جاہلیت کی عمر تقریباً تین سو برس ہے یورپ کے دو ممالک فرانس اور جرمنی میں دو تحریکیں وقت شروع ہوئی تھی ایک تحریک اصلاح مذہب ریفرمیشن اور دوسری تحریک احیاء العلوم یعنی رینیسانس بدقسمتی سے اس وقت یورپ میں عیسائیت کے نام سے جو مذہب تھا وہ نہایت ظالمانہ اور جابرانہ اور انتہائی غیر معقول اور بعید از انصاف نظام کا حامل تھا اس میں ملوکیت یعنی مونیکی اور پاپائیت یعنی تھیوکریسی کا گٹھ جوڑ تھا اس کی وجہ سے لوگوں میں رد عمل کے طور پر مذہب سے ایک نفرت پیدا ہو گئی اس پس منظر اور اس فضا میں جب سائنس کی ترقی شروع ہوئی تو سائنس کی جڑوں میں الحاد پیوست ہو گیا اور سائنسی نقطہ نظر یہ بن گیا کہ جو چیز ویریفائبل نہیں ہے جس کی ہم توثیق یا تردید نہیں کر سکتے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں لائق اعتنا نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ جان سکیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے تو اس پر ایمان چے مانی دارت اسی طرح ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے اس کا ہمارے پاس نہ کوئی سائنسی ثبوت ہے اور نہ کسی نے موت کی سرحد پار کرنے کے بعد واپس آ کر ہمیں خبر دی ہے لہٰذا یہ کے کے ڈھکوسلے ہیں کوئی اسے طور پر مانتا ہے تو مانتا رہے لیکن یہ کوئی قابل توجہ مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے جسم میں جو جان یعنی لائف ہے اس کے علاوہ روح نام کی بھی کوئی شے ہے اس کی آج تک کوئی توثیق ویریفیکیشن نہیں ہو سکی لہٰذا اس مسئلہ کو چھوڑو معقول طرز عمل یہی ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ٹھوس ہیں قابل تصدیق ہیں ہمارے خواص خمسہ کے دائرے ہمارے خواص خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں انہی پر توجہ مرکوز رکھو لہذا طبعیاتی عقل پرستی کا فارمولہ یہ بنا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک خیالی اور تصوراتی شے ہے جبکہ کائنات ایک حقیقت ہے روح بھی ایک تصوراتی شے ہے جبکہ مادہ اور جسم ایک ٹھوس حقیقت ہے اور حیات اخروی بھی طویل کی شے ہے جبکہ حیات دنیاوی ایک حقیقت ہے اور اس سے ہر وقت ہر لمحہ اور ہر لہجہ سابقہ ہے لہذا ماورائے حواس اور خیالی اور تصوراتی باتوں پر غور کرنا وقت کا زیاں ہے اس کے بجائے ہماری توجہات کا ارتکاز ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو ٹھوس ہیں نگاہوں کے سامنے ہیں حواس کی گرفت میں آنے والی ہیں قابل توثیق ہیں اور جن سے ہمیں ہر دم واسطہ پڑتا ہے یہ ہے اصل میں اس دور کی جاہلیت یعنی جاہلیت جدیدہ کا سغرا و کبرا جاہلیت جدیدہ کا ذکر قرآن مجید میں اس موقع میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے نئی جاہلیت ہے دبے دبے انداز میں ایک محدود پیمانے پر الہاد دو مادہ پرستی الہاد و مادہ پرستی پر مشتبل یہ جاہلیت جس کے لیے موضوع ترین لفظ دہریت استعمال کیا جا سکتا ہے بیست نبوی علیہ صاحب صلاحت والسلام کے وقت بھی موجود تھی میں حیران ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ہی جملے میں قلیل گروہ کے فلسفہ دہریت کو اس طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ دور جدید کی ہر نو کی جاہلیت دہریت کی طرف بھی اس میں واضح اشارات موجود ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس میں پچھلے زمانے کی خبریں بھی ہیں اور آنے والے زمانے کی بھی تو قرآن مجید کا یہ ایک جملہ دہریت و الحاد کے تمام مکاتیب فکر کی نمائندگی کرتا ہے کالو ماہ یا دنیا سوت الجاسیہ اس مکتب فکر کا قول نقل فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری یہی زندگی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے یعنی ہم نہیں مانتے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے پھر یہ کہ ایسی کوئی بالا تر طاقت یا ہستی نہیں ہے جس کے فیصلے سے ہمارا یہ مرنا اور جینا ہو رہا ہے ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ ہوتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں اس کے بالکل برا حقیقت بیان ہوتی ہے یو ہی یومی تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی زندہ یہ کارگاہ موت و حیات یہ کارگاہ موت و حیات اسی کی تخلیق ہے اللہ خلق الموت والحیات وہی ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق فرمائی لیکن یہاں نسبت اپنی طرف ہے نموتو و نحیا ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی سوائے گردش افلاک کے اور کچھ نہیں ایک نظام رواں دواں ہے کچھ قوانین طبعیہ لاس آف دا نیچر ہیں جن کے تحت اس کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے لوگ پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں کسی بالا تر طاقت اور موت کے بعد دوبارہ وجود اور کسی دوسری زندگی کو ہم نہیں مانتے بتائیے کہ اس دور کی جدید جاہلیت اس سے آگے اور کہاں جائے گی بلکہ آج کے دور کے سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ تو پھر بھی محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باتیں حقیقت رکھتی ہیں یا نہیں ہم کوئی حتمی حکم نہیں لگا سکتے کہ اللہ ہے یا نہیں آخرت ہے یا نہیں اس طرح سے وہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں رسل اس دور کے عظیم ترین اور نہایت مسلمہ فلسفیوں میں سے تھا اور اس نے الہاد و مادیت اور دہریت کے فلسفے کا پرچار اور اللہ آخرت روح اور اخلاق کا ابتال جس بڑے پیمانے پر اور جس مقبول عام اور دل نشین اسلوب و انداز سے کیا ہے اس کا صحیح اندازہ ہم کو نہیں ہے ہم اس نے ہماری نئی نسل کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی اکثریت کے اذہان کو مقلوب کر رکھا ہے جیسا کہ میں نے ابھی صورت الجاسیہ کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کے حوالے سے بیان کیا ہے اس نو کی جاہلیت کے جراثیم اگرچہ وہاں بھی موجود تھے لیکن اس دور میں ایسے شدہ ذہنیت والے دانشور آٹے میں نمک کے برابر تھے جو غالب جاہلیت تھی اسے میں جاہلیت قدیمہ کے میں بیان کر چکا ہوں یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ جھوٹے معبودوں کا اقرار اور ان کی پوجا پاٹ اور آخرت کو ماننے کے ساتھ شفاعت واطلہ کا تصور عقیدہ جس پر قرآن مجید میں نہایت واضح اور نمایاں انداز میں بحث کر کے اس کا پوری طرح ابتال کیا گیا ہے البتہ جاہلیت جدیدہ کا معاملہ کیونکہ وہاں بہت کم تھا لہٰذا اس پر قرآن مجید میں بحث اس انداز میں نہیں ہے جس جس طرح جاہلیت قدیمہ کے ضمن میں کی گئی ہے لیکن اس معاملے میں بھی قرآن حکیم بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے اور یہ رہنمائی ان باصلاحیت باہمت اور ذہین لوگوں کے لیے ہے جو کمر کس لیں اور پھر قرآن حکیم کی آیات بینات میں غوطہ زنی کریں اور جدید اسلوب و انداز کے ساتھ اس کا ابلاغ و اعلام کریں اس لیے کہ زمانہ اور اس کے تقاضے بدل گئے ہیں جن اصطلاحات میں لوگ بات سمجھتے ہیں وہ اصطلاحات بدل گئی ہیں اگر آپ بہترین اور مسکت بات قدیم اصطلاحات میں کہیں گے تو یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے لیے استدلال آپ کو جدید اصطلاحات میں ڈھال کر پیش کرنا ہوگا پھر یہ کہ اس جاہلیت جدیدہ کے لیے اس دور میں جو عقلی مواد فراہم کیا گیا ہے اس کے ابتال کے لیے آپ کو عقلی دلائل لانے ہوں گے اگرچہ ان تمام کاموں کے لیے اصل تلوار قرآن حکیم ہی کی استعمال ہوگی لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میدان میں سخت محنت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کرنی ہوگی جس کے لیے کچھ نوجوانوں کو اپنی پوری پوری زندگیاں کرنی ہوں گی جاہلیت جدیدہ کے لامحدود گوشے جاہلیت جاہلیت قدیمہ کے برعکس جاہلیت جدیدہ کئی گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے بے خدا سائنس اور فکر و فلسفہ کی جولان گاہیں لامحدود ہیں اس دور میں علم الحیاتیات اور علم الحیوانات کی طرح کی فزیکل سائنسز بھی ہیں پھر سوشل سائنسز بھی ہیں جن کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے اور یہ بات جان لیجئے کہ ڈاروین کا فلسفہ ارتقا اب صرف حیاتیات کے میدان تک محدود نہیں رہا ہے اس نے انسان کی معاشرتی اقدار اور تمدنی و تہذیبی فکر حتیٰ کہ فلسفہ اخلاقیات تک کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ فلسفہ ان کی ان کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان کی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے اس فلسفہ نے حیوانی شہوات و دائیات کی تسکین کے لیے انسان کو حیوانات کی طرح کھلا لائسنس دے دیا ہے چنانچہ ہمیں اس زہر کا تریاق فراہم کرنا ہوگا پھر ماہرین نفسیات نے نفسیات یعنی سائیکالوجی کے میدان میں جو گل کھلائے ہیں اور جس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں ان سب کا ابتال کرنا ہوگا اس میدان میں سب سے بڑی گمراہی فائٹ کی پیدا کرتا ہے جس نے انسان کے تمام محرکات عمل کو جنسی جذبے کے تابع قرار دے دیا ہے اسی طرح عمرانیات یعنی سوشیولوجی کے میدان میں بھی جو باطل اور گمراہ کن نظریات ڈر آئے ہیں ان سب کا توڑ کرنا ہوگا مارکسزم اس دور کا سب سے مقبول فکر ہے جس کا صرف اذہان ہی پر نہیں بلکہ دنیا کے قابل ذکر ممالک پر عمل اس نظام فکر کا اصطلاح و تسلط ہے مارکسزم اور کمیونزم کے متعلق یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ مادیت ہی کا نقطۂ عروج ہے مادیت یعنی میٹیریلزم ہی اپنی انتہا کو پہنچ کر جدلی مادیت میٹیریلزم کی شکل اختیار کرتی ہے اور جیسے ڈارمن کے نظریات نے اخلاقیات معاشرت اور عمرانیات میں نفوذ کر رکھا ہے اسی طرح مارکسزم کے نظریے نے انسان کی اخلاقی قدروں اور انسانی تہذیب کے تصورات کو بدل کر رکھ دیا ہے اس نے دین و مذہب کے عقائد کی بنیادیں ڈھا کر رکھ دی ہیں اور اپنے ماننے والوں کو مکمل طور پر دہریا و ملحد بنا کر رکھ دیا ہے انسان کے ماورائی عقائد اور اخلاقی قدریں اس فکر و نظریہ کے تحت آ کر بالکل نیا رخ اختیار کر گئی ہیں الغرض اس تیسرے محاذ یعنی جاہلیت جدیدہ کی کوک سے بہت سے فتنے جنم لے چکے ہیں ان سب کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہوگی اس جاہلیت جدیدہ کے ابتال کے لیے خود اس کے اندر بہت سے محاذ کھولنے ہوں گے لہذا ان میں سے ہر ایک کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے کہ چند باصلاحیت نوجوان اپنی زندگیاں وقف کر دیں باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باہمت محنتی اور کام میں غرق ہو جانے والے ہوں ایسے نوجوانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے خیر تعلم القرآن و علمہ تم سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں قرآن حکیم کے معارف و حکم سے خود بھی بہرہ مند ہوں اور خلق خدا کو بھی مستفید کریں جاہلیت قدیمہ کا ابتال جیسا کہ میں نے عرض کیا محض ترجمہ قرآن سے بھی ہو جائے گا لیکن اس جاہلیت جدیدہ کے ابتال اور اس کی بہکنی کے لیے قرآن حکیم غور و تدبر کرنا ہوگا اور اس کے معنی و مفاہیم کے جواہر کی یافت کے لیے قرآن مجید کے بہرے بے کرا میں غوطہ زنی کرنی ہوگی ایک طویل حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قرآن حکیم کی شان میں یہ الفاظ آئے ہیں لا یشبو منہ العلماء ولا یخلق یخلوق و انکسفت ولا تنقدی عجائب ہو علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہوں گے ہو سکیں گے نہ کثرت تکرار تلاوت سے اس کے لطف و تاثیر میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم ہوگا قرآن مجید کی یہ تینوں شانیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں ان میں سے آخری شان تگو سے زیادہ متعلق ہے ایک ہیرے کی کان کا تصور کیجئے جس میں کارکن لگے ہوئے ہیں اور ہیرے برآمد کر رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آ کر رہتا ہے کہ کان خالی ہو جاتی ہے اور ہیرے دستیاب نہیں ہوتے لیکن قرآن مجید ایسی معدن ایسی کان نہیں ہے جس کے متعلق کبھی یہ کہا جا سکے کہ حکمت کے موتی اب اس میں سے مزید نہیں نکل سکتے قرآن مجید تو اس اتھا سمندر کی مانند ہے کہ انسان اس کی جتنی گہرائیوں میں جائے گا اتنے ہی اعلیٰ در شہوار نکال کر لائے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی حکمت کے سمندر میں غوطہ زنی ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے اس بحر کی گہرائیوں سے حکم و معارف کے موتی نکال لانے کے لیے جہاں کوشش اور پتہ مار کر محنت نہ ہوگی لہٰذا دولت ایمانی کے حامل حضرات کو اس بحر زخار کی غواسی سے ہر دور کے تمام باطل نظریات اور خدا ناشنا افکار کے ابتال کے لیے نہایت محکم دلائل اور قاطع براہین ملتے رہیں گے جیسا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ولا تنقدی عجائب بس اس دوسرے محاذ پر یعنی جاہلیت جدیدہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی ہمیں قرآن حکیم کی شمشیر براہ ہاتھ میں لے کر مورچہ لگانا ہوگا محاذ سوم بے یقینی ہمارے معاشرے میں معتدے تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو بحمد اللہ شعوری طور جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ دونوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن ان کی بیماری ایک تیسری نو کی بیماری ہے اور وہ ہے بے یقینی کی بیماری یعنی مثبت طور پر جو یقین ہونا چاہیے انہیں وہ میسر نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ ماض منفی چیزوں سے اگر آپ نے خود کو بچا بھی لیا تو اس سے آپ کے اخلاق و کردار پر اور آپ کی زندگی کے رخ پر کوئی فیصلہ کن اثر مترتب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مثبت طور پر یقین نہ ہو سوت و حجرات کے آیت نمبر چودہ کے درس کے ضمن میں میں نفاق اور ایمان کے بارے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں کو یوں سمجھیے کہ نفاق ایک منفی قدر ہے ایک منفی قدر یعنی مائنس ویلیو ہے اور ایمان ایک مثبت قدر یعنی پلس ویلیو ہے پھر اس مثبت قدر میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا ہے ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اشرۂ مبشرہ اور بالخصوص انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایمان ہے تو یوں سمجھ دیجئے کہ یہ معاملہ لامحدود درجے یعنی پلس انفینٹی تک چلا جائے گا اسی طرح نفاق کا معاملہ ہے اس کا ایک نقطۂ آغاز بھی ہے اور اس کا تیسرا درجہ بھی جہاں پہنچ کر یہ ٹی بی کے مرض کی طرح لا علاج ہو جاتا ہے نفاق اور ایمان کے مابین ایک اور مقام ہے جسے زیرو لیول سے تعبیر کرتا ہوں میں نے جس تیسرے طبقے کا ذکر کیا ہے بدقسمتی سے اس کی اکثریت اسی سطح پر کھڑی ہے یعنی کوئی منفی چیز بھی نہیں ہے نہ جاہلیت قدیمہ ہے نہ جاہلیت جدیدہ کم از کم شعوری طور پر نہیں ہے لیکن طور پر یقین محکم والا ایمان بھی نہیں ہے اور اس کی طرف پیش قدمی بھی نہیں ہو رہی ضرورت اس یقین محکم اور ایمان کامل والے ایمان کی ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے یقین پیدا کر اے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخفوری ایمان جب یقین کی شکل اختیار کرے گا جبھی تو اس میں ایک قوت پیدا ہوگی جبھی وہ شخصیت کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈھالے گا اور پوری شخصیت کی کایا پلٹ دے گا سورہ حجرات ہی کی آیت نمبر سات میں صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا بلاکن اللہ حبب وزینہ فی قلوبکم اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک بہت محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے نور ایمان نے تمہارے دلوں کو منور کر دیا ہے یہ ایمان اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں راسخ اور جاگوزی ہو گیا ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو ایمان کے اثرات انسان کے سیرت و کردار معاملات اور عملی رویے پر مترتب نہیں ہوں گے اب اس بے یقینی کا علاج کہاں سے لایا جائے اس کا مداوع کہاں ملتا ہے علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی اسی قرآن حکیم کی آیات بینات ہی سے اس بے یقینی کا علاج ہوگا بقول مولانا علی خان مرحوم وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں یقین والے ایمان کا اصل ذریعہ یعنی سورس قرآن حکیم ہے اگرچہ اس کا ذریعہ اس کا ایک ذریعہ اور بھی ہے لیکن وہ ثانوی ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے صحبت سالے ترا کو نہ دے اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب یقین کے قریب قرب کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کی ایک بھٹی دہک رہی ہو آپ اس کے قریب جائیں گے تو حرارت آپ کو پہنچ کر رہے گی یہ قانونی طبی ہے برف کے سل کے پاس بیٹھیں گے تو برودت تو آپ آپ سے پہنچے گی برودت ٹھنڈک تو اگر کسی کے دل میں یقین والے ایمان کی شمع روشن ہے تو آپ اگر اس سے قریب رہیں گے اس کی صحبت سے فیض اٹھائیں گے تو آپ کو بھی یقین کی دولت ملے گی لیکن میں اس کو ثانوی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا وہ صاحب یقین کہاں سے آئے گا تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسے صاحب یقین پیدا کرنے کا واحد ذریعہ بھی قرآن حکیم ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت میں یہ دوں گا کہ دنیا کے سب سے عظیم صاحب یقین جن سے بڑا کوئی صاحب یقین ہو ہی نہیں سکتا خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید میں شورا کی آخری سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر باون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان و یقین کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان و یقین کہاں سے ملا رشاد فرمایا گیا و کا اوہینہ الئی کا روحم میں جالنا ہو نوران عبادہ مستقیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اپنے سے ایک روح یعنی یہ قرآن مجید آپ کی طرف وہی کیا ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن بن گئے تو آپ یقیناً نو انسانی کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے نور وحی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی ماہیت یہاں مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی مغالطہ ہو جائے یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل مومن نہیں تھے اسی نو کی ایک بحث ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے بارے میں بھی چلتی ہے جناب عبداللہ جناب المطلب جناب آمنہ کو ہم کافر یا مشرق کہیں گے یہ بحثیں عوامی سطح پر ہوتی ہیں اور اس میں بڑی جذباتیت آ جاتی ہے تو جان لیجئے کہ قرآن مجید ہمیں النور کی آیات نور کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ نور ایمان کے دو اجزائے ترکیبی ہیں ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی نور فطرت کی مثال صاف شفاف روغن کی ہے جو گویا بھڑکنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے اور چاہے دیا سلائی بھی اس کے قریب نہ آئی ہو جیسے پیٹرول تو در حقیقت انسان کی فطرت میں ایمان کا نور بالقوا یعنی پوٹینشلی موجود ہوتا ہے البتہ اس پر پردے پڑ جاتے ہیں بعض لوگوں کے وہ پردے اتنے دبیز اور بھاری ہوتے ہیں کہ اٹھائے نہیں اٹھتے نور وہی بھی آ کر ان ان لوگوں کے پردوں کو چیر کر دل کے اندر موجود نور فطرت کے روغن تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا لہذا ایسے لوگ نور ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس کے قلب پر کوئی حجاب نہیں یعنی سلیم الفطرت اور سلیم القلب انسان جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں الفاظ الفاظ آئے ہیں سلیم صورت 84 تو اس کے پاس جیسے ہی نور وہی تو یوں سمجھیے جیسے کہ آئینے کے سامنے روشنی آ گئی نور وہی سے اس کا قلب جگمگا اٹھتا ہے تو یہ ہے مثال نور فطرت اور نور وہی اسی کو صورت النور میں نور علا نور سے تعبیر کیا گیا ہے لہذا ہم یوں کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایمان بالقوہ یا ڈورمنٹ فارم میں تو موجود تھا لیکن اس کو تحریک وہی سے ملی وہی نے اسے متحرک کیا اسے ایکچولائز کیا یہ ہے مفہوم ان الفاظ مبارکہ کا ما تدری مل کتاب ولل ایمان نورا من من عبادنا البقرہ کی آخری دو آیات جن کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج میں امت کے لیے بطور تحفہ خاص عطا ہوئی تھی ان میں سے پہلی آیت میں قرآن حکیم پر پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کا ذکر ہے اور پھر صحابہ کرام کے ایمان لانے کا آمن بما انزل الیہ من ربہی والمؤمنون دلکش ترین ایمان کس کا ہے زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث میں اس کا شریک کے آخری باب باب و ثواب حاضر الامہ میں امام بحقی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ کے حوالے سے آئی ہے اس حدیث کو حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اس میں تصور سے دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں رونق افروز ہیں آپ صحابہ سے سوال کرتے ہیں الیکم ایمانا مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے عجیب سے اسم تفضیل ہے اردو میں عجیب کا لفظ حیران کن یا غیر معمولی بات کے لیے مستعمل ہے لیکن عربی میں عجیب دل کو کو لبھانے والی شے کہتے ہیں جیسے چنوٹ کے محاورے میں عجیب کہتے ہیں فرمایا گیا ولو آجبا کا حسن ہننا نمبر باون اور چاہیے اور چاہے ان کا حسن آپ کے دل کو کتنا ہی لبھانے والا کیوں نہ ہو سوت المنافقون ہے خون میں تو جبو کا اجسام ہو اور جس وقت آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بدن آپ کو خوش لگتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ دلکش دل کو لبھانے والا اور حسین ایمان کس کا ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک انداز ہے صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم وہ ایمان کیسے نہیں لائیں گے جبکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس ان کے لیے تو غیب کا پردہ حائل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے پھر صحابہ نے عرض کیا پھر نبیوں کا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وہی نازل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا فرشتہ وہی لے کر نازل ہوتا ہے انہیں غیب کی خبروں سے مطلع کرتا ہے پھر اللہ ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کراتا ہے لہذا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے اور ان کا ایمان آجب کیسے ہوگا تیسری بار صحابہ اکرام نے بڑی ہمت و جرت کر کے اور ڈرتے ڈرتے کیا فنانو ہمارا ایمان آجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد فرما دیا تم کیسے ہی ماننا لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اور اس کا سب سے بڑا تمہارے سامنے ہے تم کو میرے دیدار اور میری صحبت کا فیض حاصل ہے میری ذات پر جس برکات کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے انتہائی قلیل تعداد اور بے سور سامان ہونے کے باوجود اللہ کی نصرت و تائید سے تمہیں مشرقین و کفار پر جو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں ان کا تم اپنی چشم سر سے ہر لمحہ مشاہدہ کرتے ہو میں نے بنفس نفیس تمہیں توحید کی دعوت پہنچائی ہے تم پر قرآن مجید کے تبلیغ اور اس کے معرف و حکم کی تبہین کی ہے تو تم کیسے ہی نہ لاتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک تو سب سے زیادہ دل ربا دلکش اور حسین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد ہوں گے یونا صحفن فیحا کتابن ان کو تو اوراق ملیں گے جن میں ایک کتاب یعنی قرآن مجید درج ہوگی یومنون بما معیا وہ اس پر ایمان لائیں گے جو کچھ ان اوراق میں ہوگا یعنی وہ نہ میرے دیدار سے شاد کام ہوئے نہ انہوں نے میری صحبت سے فید اٹھایا نہ انہوں نے ان برکات معجزات نزول رحمت اور نصرت الہی کا سر مشاہدہ کیا لیکن وہ اس قرآن پر ایمان لانے کے ذریعے سے ان تمام حقائق کے کونیا اور شریعہ پر ایمان لائیں گے جو میں لے کر آیا ہوں اس مقام پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے یہاں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی انبیاء کے بعد افضل ترین ایمان لارائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کا ہے یہاں حسین و دلکش ایمان کی بات ہو رہی ہے ان کے ایمان کی جنہوں نے نہ اللہ کی سب سے عظیم نشانی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا اور نہ دنیا کے عظیم ترین مربی و مذہبی کی صحبت سے مستفید ہوئے لیکن انہوں نے نور ایمان قرآن مجید سے حاصل کیا جو در حقیقت منبع و سرچشمہ ایمان ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نور قرار دے رہا ہے یا اللہ اللہ بھی من نشاء من من عبادنا تو ایک سنت قرآن مجید سے اور ایک سنت حدیث شریف سے کافی ہے معلوم ہوا کہ بے یقینی کے اس روگ کا واحد علاج قرآن حکیم ہی ہے یہی بے یقینی کو ختم کرنے والی واحد تلوار ہے چنانچہ بے یقینی کے خلاف بھی جہاد بالقرآن کرنا ہوگا اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات اس دور میں نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات کا محاذ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس ضمن میں عام لوگوں کی نفس پرستی اتنی اہم نہیں رکھ اتنی اہمیت نہیں رکھتی اتنی اہمیت نہیں رکھتی اس لیے کہ اس کا سبب تو وہی ہے جس پر جاہلیت قدیمہ جاہلیت جدیدہ اور بے یقینی کے محاذوں کے ذمن میں گفتگو گفتگو کے دوران اشارات ہو چکے ہیں اور پھر اس نفس پرستی کا تعلق زیادہ تر افراد کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اسے باقاعدہ ایک منظم ادارے انسٹیٹیوشن کی شکل دے رکھی ہے اور کلچر اور ثقافت کے نام پر منکرات منکرات و فواہش کا بازار گرم کر رکھا ہے ایک مسلمان کے دل میں اباہیت اور منکرات سے جو بودھ اور نفور ہوتا ہے اور حرام چیزوں کے خلاف دل میں جو جذبہ جو جذبہ نفرت ہوتا تھا اسے ثقافتی تعائفوں ریڈیو اور ٹی وی ڈراموں راگ رنگ کی محفلوں اور تعلیمی کاروباری دفتری اور صنعتی اداروں میں مرد و زن کے مخلوط طریقہ کار کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے اور اس سارے نظام کو ایک طرف عباہیت پسند طبقے اور دوسری طرف خود سرکاری سطح پر سرپرستی حاصل ہے اس کو تہذیب ثقافت فنون لطیفہ اور مرد و زن کی مساوات کے خوشنما نام دیے گئے ہیں اب بے پردگی نیم اریانی خواتین کی رنگین و مزین تصاویر کو تہذیب و تمدن کی ناگزیر ضرورت قرار دیا گیا ہے اور اس طرح عورت کو چراغ خانہ سے شم محفل اور اس سے بڑھ کر اشتہاری جنس بنا کر رکھ دیا گیا ہے ہمارے اخبارات و رسائل اللہ ماشاء اللہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ اس میں مسابقت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اس کو وقت اور زمانے کا تقاضا سمجھ لیا گیا ہے دین تو رہا ایک ایک طرف ہماری جو معاش معاشرتی تہذیبی اور مجلسی اقدار تھیں ان سب کو بھی پامال کیا جا رہا ہے جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اگرچہ اقلیت پر مشتمل ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کا ذرائع ابلاغ پر پوری طرح غلبہ اور تسلط ہے اس اقلیتی گروہ نے کچھ وقتی تقاضوں اور کچھ لوگوں کے دینی رجحان کے پیش نظر ان ذرائع ابلاغ کا کچھ حصہ اسلامی اور دینی پروگراموں کے لیے بھی مخصوص کر رکھا ہے جو اکثر و بیشتر محض بہلاوے اور دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں اور بڑی چابک دستی ہوشیاری اور احتیاط یہ برتی جاتی ہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جائے کہ ان ذرائع ابلاغ سے عوام الناس تک دین کا حقیقی پیغام پہنچ جائے مبادہ اعجاز قرآنی لوگوں کے اذہان و قلوب میں نفوذ کر کے ان کو مسخر کر لے یہ وہی خوف ہے جس کا اظہار علامہ اقبال مرحوم نے اپنی نظم ابلیس کی میسے شورہ میں ابلیس کی زبان سے اس طرح کرایا تھا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں لہذا سرکاری ذرائع ابلاغ میں دین و مذہب کے نام سے جو پروگرام رکھے جاتے ہیں یا اخبارات اور رسائل میں جو صفحات مختص کیے جاتے ہیں ان میں ظاہر احوال کوشش یہ ہوتی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے انتشار یعنی کنفیوژن کو ہوا دی جائے چنانچہ کوئی مشرق کی بات کہتا ہے تو کوئی مغرب کی بات لکھتا ہے کوئی شمال کی بات کہے گا تو اگلا جنوب کی بات کرے گا تاکہ دین و مذہب کے بارے میں نفسیاتی الجھاؤ اور ذہنی انتشار بڑھتا چلا جائے پھر بالفرض کوئی مؤثر بات آ ہی جائے تو فوری طور پر اس کے متصل بعد کچھ ایسے پروگرام رکھے جائیں جن کے ذریعے سے یہ اثرات زائل ہو جائیں ذہن سے محو ہو جائیں یعنی چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب پھر ان تمام ذرائع ابلاغ و وسائل ابلاغ کے کرتا دھرتا ان خواتین کے بیانات مضامین انٹرویوز تصاویر اور خبروں کو انتہائی نمایاں کرتے ہیں مغرب زدہ جو مغرب زدہ اور اباہیت پسند ہے ہمارے ملک میں انتہائی انتہائی اقلیت میں ہیں لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے گویا ہمارے ملک کی خواتین کی اکثریت اسی طرز فکر کی حامل خواتین کی ہے جن کے نزدین و مذہب اور ہماری تہذیب اور معاشر اقدار پرے کا کے برابر بھی وقت اور حیثیت نہیں حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عظیم اکثریت ان دین پسند خواتین پر مشتمل ہے جن کے نظریات ان مغرب زدہ خواتین کے نظریات کے بالکل برعکس ہیں لیکن معاملہ چونکہ یہ ہے کہ ولیکن قلم در کفے دشمن است لہذا خواتین کے اس قلیل ترین طبقے کو وسائل وسائل ابلاغ کے ذریعے اس طرح پروجیکٹ اور نمایاں کیا جاتا ہے گویا پاکستان میں بسنے والی تمام خواتین اسی نظریہ خیال کی حامی ہے یہ ہے اس جہاد کا چوتھا محاذ اب سوال یہ ہے کہ اس محاذ پر ہم کیا کر سکتے ہیں ان ذرائع ابلاغ سے معاشرے میں نفس پرستی کا جو نفوظ ہو رہا ہے اور انسان کی سوچ اور رجحانات و میلانات جس طرح غلط رخ پر ڈالا جا رہا ہے اس سے مقابلے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈھال اور تلوار قرآن مجید ہی ہے میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عزم کو بہت عام کیا ہے جس کا حضرت شیخ الہند نے انیس سو بیس میں سارت مالٹا سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیومد میں علماء کے ایک اجتماع میں اظہار کیا تھا کہ آئی کورٹ میں وہیں مراد ہے اسارت مالٹا سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں کہ قرآن کریم کو لفظاً و مانن عام کیا جائے بڑوں کو عامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے, عمل کے لیے آمادہ کیا جائے لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے ہمارے علماء حقانی اور ربانی جو اپنا تعلق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ سے قائم کرنے کو اپنے لیے موجب اعزاز و افتخار سمجھتے ہیں وہ فقہی اور کلامی تعبیر اور استمباد کی بحثوں سے صرف نظر کر کے ایک منظم تحریک کی شکل میں حضرت شیخ الہند کے عزم کو عملی شکل دینے کے لیے کمر بس مر ہمت لیں شہر شہر محلہ محلہ کوچا کوچا کریا کریا عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی شمشیر براہ کے ذریعے نفس پرستی اور عباہیت پسندی کے خلاف جہاد کریں اور سیلاب کے آگے سد بن جائیں یہی پیغام اس مرد قلندر نے آج سے قریباً نصف صدی قبل دیا تھا جس کو بجا طور پر حکیم الامت کہا جاتا ہے یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم مغفور ان کا پیغام تھا اے نازی بقرآن عظیم باشی مقیم در جہاں اسرار دین نقطۂ فاش کن اے وہ شخص حامل قرآن عظیم ہونے کا برف ہونے پر فخر ہے آخر کب تک حجروں اور گوشوں میں دب کے رہو گے اٹھو اور دنیا میں دین حق کے اسرار و رموز اور عرفان و فیضان کو عام کرو اور شریعت اسلامی کے حکم و عبر کی نشر و اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ یہ ہے علامہ مرحوم کا پیغام حامل قرآن امت اور بالخصوص علماء حق کے لیے بفضل ہی تعالیٰ ملک کا کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں ہے جس میں غالب اکثریت ایسے علماء کرام کی نہ ہو ان کا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ یا حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسے اکابر سے ارادت و عقیدت کا تعلق نہ ہو آخر ذکر بھی در حقیقت ولی اللہ اور دیوبند کے مکتبہ فکر سے وابستہ رہے ہیں اور تھانوی مکتبہ فکر ہو یا ندوی سب ایک ہی تسبیح کے دار جانے ہیں اسی طرح مسئلہ کے سلفی کا تعلق تو براہ راست حضرت شاہ اسماعیل جیسے غازی و مجاہد اور شہید اور امام الہند شاہ سے قائم ہے اگر ہمارے یہ علماء الزام منظم ہو کر عوامی درس قرآن کی تحریک برپا کر دیں انشاءاللہ العزیز نفس پرستی عباہیت پسندی اور خدا نا آشنا ثقافت و فنون لطیفہ کے نام سے جو زہر ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے اس کا سد باب بھی ہو جائے گا اور جیسے جیسے قرآن حکیم امت کے اذہان و قلوب میں نفوذ اور سرایت کرے گا نتیجہ در ذرائع ابلاغ پر قابض عباہیت پسند قلیل طبقہ نہ تو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر یا اسلام کے سچے خادموں کے لیے جگہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا البتہ اس کے لیے ناگزیر شرط یہ ہے کہ تمام انواع کے فقی فقی و کلامی اختلافات و تعویلات سے دامن بچایا جائے اور قرآن حکیم کا انقلابی پیغام آمد الناس تک پہنچایا جائے اگر اس احتیاط کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو ابلیس کا وہ مشورہ کارگر ہوگا جو اس نے اپنی شورا میں قول علامہ اقبال پیش کیا تھا کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے ذہن و فکر کی تطہیر اور سیرت و کردار کی تعمیر کی اساس اور نفس پرستی کے سیلاب کے آگے کوئی چیز اگر سد اور بند بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے اباہیت و نفس پسندی کے کلا کما کے لیے اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی بے زنہار ہے تو وہ قرآن مجید ہے علامہ اقبال کے یہ اشعار میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں جن میں در حقیقت دو احادیث کی ترجمانی کی گئی ہے یہ اشعار میرے مفہوم مطلوب کو آپ کے اذہان و قلوب میں منتقل اور جاگزی کرنے میں بہت ممید و معامن ہوں گے کشتن ابلیس کار مشکل است است گم اندر آماق دل باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی ترجمہ ہے ابلیس کو ہلاک کر دینا ایک نہایت مشکل کام ہے اس لیے کہ اس کا بسیرا نفس انسانی کی گہرائیوں میں ہے بہتر صورت یہ ہے کہ اسے قرآن حکیم کی حکمت و ہدایت کی شمشیر سے گھائل کر کے مسلمان بنا لیا جائے واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری ملی اور قومی زندگی کے شعور کی گہرائیوں میں آرٹ کونسل کافتی طائفوں کے مبادلوں راگ و رنگ کی محفلوں رومانی ڈراموں افسانوں اور لٹریچر اور ٹیلی ویژن کے مختلف کلچرل شوز نے ڈیرا لگا رکھا ہے ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین شخصیتیں اس میٹھے زہر کی سرپرستی کر کر رہی ہیں ان سے نمبر آزما ہونا آسان کام نہیں ہے بہتر شکل یہی ہے قرآن مجید کی تلوار سے ان ارباب اختیار کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے حقیقت یہ ہے کہ نفسانیت اور شہوانیت تو ہمارے نفس کے اندر ہی ہیں شیطان ان نفساتی خواہ... نفسانی خواہشات اور دائیات کو بھڑکاتا ہے انہیں مشتعل کرتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چنانچہ آخرت میں جب چکا دیے جائیں گے تو جو لوگ دنیا میں شیطان کے دجل و فریق پر شکار ہوئے تھے وہ ان کو ملامت کریں گے اس کا طویل جو طویل جواب دے گا اسے اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں وہ کہا جب تم لی فلا بھی تم بھی مسریخی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں میں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا تمہیں اپنے راستے کی طرف بلایا اسے خوشنما دل فریب اور تمہارے نفس لذت آفرین بنا کر پیش کیا تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہا بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو یہاں نہ میں تمہاری کو فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے کام آ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے اور میرے کام آ سکتے معلوم ہوا کہ شیطان اپنے راستے کو بہت مزین کر کے انسان کو اس کی طرف بلاتا ہے پھر انسان کے نفس میں اس کے پورے وجود میں اس کی دعوت خوشنما زہر بن کر سرایت کر جاتی ہے لہٰذا اس زہر کے لیے دریاگ ہی وہ درکار ہے جو پورے وجود میں سرائد کر سکے اور پھر جس میں حلاوت اور تاثیر بھی ہو ایسا کوئی دریاگ سوائے قرآن مجید کے اور کوئی نہیں ہے بجان در رفت جہاں دیگر شبت جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد یہ قرآن اگر کسی کے اندر اتر جائے اس کے باطن میں ایک انقلاب آ جائے اور فرد کے اندر کا یہ انقلاب بین الاقوامی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے محاذ پنجم فرقہ واریت ہمارا پانچواں محاذ جس پر ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے وہ فرقہ واریت تشدد انتشار اور باہمی اختلافات کا محاذ یہ عناصر وحدت امت کو صدیوں سے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں انہی کے باعث دولت عباسیہ ختم ہوئی اور سکوت بغداد کا سانحہ پیش آیا انہی کی وجہ سے بغداد کے گلی کوچوں میں اہل سنت دو گروہ دست بغرباں ہوئے تلواریں بے نیام ہوئیں اور خون کی ندیاں بہائی گئیں سلطنت عثمانیہ کے زوال زوال و انحطاط اور پھر کامل سکوت کے عوامل میں جہاں قبائلی عصبیتیں کار تھیں وہاں اس تباہی میں فقی و کلامی اختلافات کا عمل دخل بھی تھا اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اختلافات سلطنت خدادات پاکستان کے لیے بھی روز بروز زیادہ سے زیادہ نازک اور خطرناک صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں ماضی قریب میں بادشاہ مسجد کے ایک مبینہ واقعہ بلکہ پر مارکا آرائی کی جو تکلیف دہ صورتحال بنی تھی یہ چنگاری جنگل کی آگ بن سکتی تھی اور ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آگ ہمارے لیے کتنی ہولناک اور کن ہو سکتی تھی فرقہ واریت کا بارود اب بھی ہمارے یہاں موجود ہے کوئی شرپسند گروہ اس کو کسی وقت بھی دیا سلائی دکھا سکتا ہے اس نازک صورتحال میں ہماری ملی اور سیاسی زندگی اور ہمارے وطن کے مستقبل کے لیے جو خطرات مضمر ہیں میں اس وقت ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا پھر یہ کہ فی الوقت صورتحال جس ہلاکت خیزی کے دہانے تک پہنچی ہوئی ہے اس کے اسباب و علل کے متعلق بھی میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس کا علاج صرف تشویش ظاہر کرنے سے نہیں ہو جائے گا محض پریشان ہونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے لیے مثبت کام کرنا ہوگا اس کے لیے بھی جہاد کرنا ہوگا اور اس جہاد کے لیے بھی قرآن مجید ہی واحد تلوار ہے کن کہ حبل اللہ فرقہ واریت کے اس کا سر قلم کرنے اس کا کلام کما کرنے اور اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے واحد تلوار صرف قرآن ہے یہی سبق ہم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے ابتدائی الفاظ میں ملتا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تمام مفسرین اور تمام علماء الزام کا اس امر پر اجماع ہے کہ یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور یہ رائے متعدد احادیث سیاح کی روشنی میں قائم کی گئی ہے اے مبارکہ کے اس حصے سے علامہ اقبال مرحوم نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ میں آگے بیان کروں گا اس وقت میں اکبر ال آبادی مرحوم کا ایک شعر سناتا ہوں جو ہمارے موجودہ حالات پر منطبق ہوتا ہے فرماتے ہیں سوم ہے ایمان سے ایمان گم سوم گم یعنی آدمی روزہ تو ایمان ہی کے تقاضے کے تحت رکھتا ہے خاص طور پر موسم گرما موسم گرما کے روزے جب ایمان ہی نہیں رہا تو سوم تو آپ سے آپ گیا پھر اس کا التظام و اہتمام کیسے ہوگا اگلا مثلا نہایت قابل توجہ قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم مسلمانوں کی ملی اور قومی شیرازہ بندی قرآن سے ہے قرآن مجید درمیان سے ہٹ گیا آپ کی توجہ قرآن مجید سے ہٹ گئی تو نتیجہ ایک ہی ہوا یعنی وحدت ملی کا شرازہ بکھر گیا اسے اقبال نے اس طرح تعبیر کیا ہے یا مسلمان مرد یا قرآن بمرد یعنی یا مسلمان مر چکا یا معاذ اللہ قرآن مر چکا اقبال دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید تو زندہ و پائندہ ہے لیکن مسلمانوں کی توجہ مر چکی ہے قرآن مجید سے ان کا شغف و اتفاق ختم ہو چکا ہے چانچہ علامہ نے مسلمانوں کو چونکانے کے لیے کی غرض سے پیرایا بیان اختیار کیا ہے عظمت قرآن کے بیان میں علامہ اقبال کے یہ اشعار بھی انتہائی قابل توجہ ہیں فاش گویم آنچے در دل مسمر مزمر کتابیں حق پہ آیات اوست ازرہا اسرہا پیچیدہ در آنات اوس لیکن مسلمانوں کا اس کتاب الہی اس حدل الناس اس فرقان حمید اس نسخہ شفا کے ساتھ کیا سلوک ہو رویہ باقی رہ گیا ہے اس کا نوحہ اقبال اس طرح کرتے ہیں بایاتش ترا کارے جزینی سے از یاسین او آسا بمیری لیکن افسوس کیا مسلمان تجھے اس قرآن کی آیات سے اب اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا اس کی صورت یاسین کے ذریعے سے موت کو آسان کر لے علامہ کے یہ اشعار بھی بارہا اپنی تقریر و تحریر میں پیش کر چکا ہوں جس میں انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ ہماری ذلت و خاری ہمارے انتشار ہماری آپس کی چپکلشیں چپکلش اور تنازعات کی تشخیص بھی کی ہے اور علاج بے تجویز کیا ہے خار از محجور یہ قرآن شدی شکو سنجے گردش دوران شدی ایچو شبنم برزمی افتندائی اور بغل دارت کتاب زندائی حضرت شیخ الہند نے اثارت مالٹا سے رہائی کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تباہی و بربادی کا جہاں ایک سبب قرآن مجید کو چھوڑ دینا قرار دیا تھا وہاں دوسرا سبب آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی بھی بیان کیا تھا عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کرنے کے عزم کے ساتھ ساتھ اپنے اس ارادہ کا اظہار بھی کیا تھا کہ مسلمانوں کے ماہمی جنگ و جدال کو ختم کر کے کرنے کے کام میں بھی وہ اپنی باقی زندگی صرف کریں گے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی ہیں انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا تھا کہ حضرت نے ہمارے زوال و انحطاط کے جو دو سبب بیان کیے تھے غور کیا جائے تو یہ دونوں ایک ہی ہیں ہمارے باہمی اختلافات اور باہمی جنگ و جدال کا سبب بھی قرآن مجید کو ترک کر دینا ہی ہے ان دو اکابر کا اس پر کامل اتفاق نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے باہمی اختلاف کو ختم یا کم از کم ان کی شدت کو کم کرنے علامہ اقبال نے اسے جس پرشکو انداز میں ادا کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے فرماتے ہیں از یک آئینی مسلمہ زندہ تیکر ملت قرآن زندہ است ما ہما خاک و دل آگاہ است اشکن کے حبل اللہ است وحدت آئین ہی مسلمانوں کی زندگی کا اصل راز ہے اور ملت کے جسد ظاہری میں روح باطنی کی حیثیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے ہم تو سرتپا خاک ہی خاک ہیں ہمارا یہ وجود مٹی ہے ہاں اس میں دل ہے جس کی دھڑکن اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے ہمارا قلب زندہ اور ہماری روح تابندہ تو اصل میں قرآن ہی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو کہ یہی حبل اللہ یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے اور فرماتے ہیں چون گہر در رشتہ اے او ورنا مانند غبار شو اے ملت اسلامی اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو تسبیح کے موتیوں کی طرح قرآن کے رشتے میں بند لے اور لے ورنہ پھر اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ خاک اور دھول کی مانے پریشان و منتشر زلیل و خار رہے میرا تاثر یہ ہے اور میں اسے تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی برملا ظاہر کرتا رہا ہوں ماضی قریب میں قرآن مجید کی عظمت اور مرثیہ و مقام کا انکشاف جس شدت کے ساتھ علامہ اقبال پر ہوا شاید ہی کسی اور پر ہوا ہو علامہ مرحوم نے اپنی شاعری بالخصوص فارسی شاعری میں نہایت دلگداز مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جانے والے مختلف اسالم میں ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا ہے اور اسے دعوت دی ہے کہ دین و دنیا کی فوج و فلاح چاہتے ہو تو قرآن کو تھامو تمہارے اتحاد اور تمہارے عروج کا واحد سریہ ہے ان کا یہ شعر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جو بقرآن زیستن تو اگر مسلمان ہو کر جینے کا خواہش مند ہے اس کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے تو اچھی طرح جان لے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اپنی حیات کی بنیاد قرآن پر قائم کرے حاصل کلام حاصل کلام یہ کہ ہمارے سامنے پانچ محاذ ہیں جن کے خلاف منظم ہو کر جہاد بالقرآن کے لیے امر کسنے کی ضرورت ہے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسی جہاد کے لیے میں نے اپنا پروفیشن تج دیا میں اپنی زندگی کے بہترین دن اسی کام میں لگا چکا ہوں اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں زندگی خیش کے کارے کردم الحمدللہ میری زندگی کے جو بہترین ایام تھے وہ اس جہاد بالقرآن میں بسر ہوئے ہیں میرے شب و روز اور میری صلاحیتیں اور توانائیاں درس قرآن تقارید خطبات جمعہ انجم الخدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے قیام قرآن کانفرنسز اور محاضرات قرآن کے انعقاد قرآن تربیت گاہوں کے انسرام قرآن سلسلہ اشاعت کے انتظام قرآن کے پیغام پر مشتمل مطبوعات کی اشاعت اور ملک کے مختلف شہروں کے دعوتی دوروں میں لگی ہیں اور الحمدللہ قرآن مجید کا پیغام لے کر میں دوسرے ممالک میں بھی گیا ہوں سنم خانہ ہند عالم عرب امریکہ اور یورپ چراغ روشن کیے ہیں لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ کمر کسیں اور اس جہاد بالقرآن کے لیے میدان میں آئیں ظاہر بات ہے کہ کام کے نتائج ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے آپ کے اسی شہر لاہور میں میں نے یہ کام چھ سال تن تنہا کیا جبکہ کوئی ادارہ نہیں تھا کوئی تنظیم نہیں تھی متب بھی کر رہا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا وہ جو حضرت مہانی نے کہا تھا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی تو یہ دونوں چیزیں میرے لیے بھی جاری تھی پھر انیس سو بہتر میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اور بقول اقبال گئے دن کے تنہا انجمن میں جہاں میرے رازداں اور بھی ہیں بہرحال میرا اور انجمن کا کام اسی جہاد بالقرآن کے برد گھومتا رہا آج میں نے اس پورے کام کو پانچ محاذوں کی شکل میں مرتب کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے ورنہ یہ باتیں تو میں نے بارہا کہی ہیں میں ان کو مختلف موضوعات و عنوانات کے تحت اور مختلف پیرایوں میں بیان کرتا رہا ہوں آج مجھے آپ حضرات سے یہ کہنا ہے رمضان رمضان کے جمعہ کی اس مبارک میں کچھ غور کیجئے کچھ سوچئے کچھ اپنے گریبانوں بانوں میں جھانکیے میں عرض کروں گا ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ معین کرے کہ میں قرآن کریم کے اعتبار سے کس مقام پر کھڑا ہوں کیا میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن پر غور و تدبر کرتا ہوں مجھے کتنا شغف اور تعلق ہے پھر یہ کہ قرآن مجید کا جو حکم سامنے آ جائے کیا بے چرا اسے مان لیتا ہوں کیا قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کا کوئی ارادہ کوئی عزم ہے اس میں میں تن من دھن کوئی خدمت نے آج تک کی ہے انسان پہلے خود اپنا جائزہ لے پھر فیصلہ کرے کہ بحثیت مسلمان اس کو قرآن مجید کے جو حقوق ادا کرنے ہیں اس کام کے لیے اس کے دل میں کتنی لگن تڑپ پلولا اور حوصلہ ہے اگر نہیں ہے تو شوری طور پر اس کے لیے کوشاں ہو یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے میں نے انیس سو اڑسٹھ میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے موضوع پر تقریر کی تھی اس میں قرآن مجید کے پانچ حقوق گنوائے تھے پہلا یہ کہ اسے مانا جائے دوسرا یہ کہ اسے پڑھا جائے تیسرا یہ کہ اسے سمجھا جائے چوتھا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے اور پانچواں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے یہ تقریر مطبوعہ شکل میں موجود ہے ان حقوق کے حوالے سے اپنا محاسبہ خود کیجیے کہ کیا ہم ان کو ادا کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے آج ہی یہ عزم کر کے اٹھیے یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ ہم انشاءاللہ ان حقوق کو ادا کریں گے یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ میں نے قرآن مجید کے پانچ حقوق گنوائے تھے اور آج میں نے پانچ ہی محاذ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جو ہماری اپنی ملت کی اصلاح اور اس کی دینی اور ملی زندگی کو سنوارنے کے لیے جہاد بالقرآن کے متقاضی ہیں یہ تو ہماری جد کا پہلا مرحلہ ہے ہمیں تو اس قرآن کی شمشیر بے زنہار تیغ براہ کو ہاتھ میں لے کر پورے قرآن عرضی پر کفر شرک الہاد و دہریت باہیت شیطنت اور ان کے ذریعے پیدا ہونے والے تمام امراض کا علا کما کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا فزیشین ہیلز اٹ سیلف کے مزداق اس کام کو اپنی ذات سے شروع کیجیے پھر کمر کسی ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے پاکستان کے مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی بہترین توانائیاں اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنے بہترین اوقات وقف کریں گے اور اگر اللہ توفیق اور ہمت دے تو پوری زندگی اسی کے لیے وقف و مختص رہے گی حضر آیت قرآن نسراتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ نیز تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول قولی حاضہ و استغفر اللہ علی و رکم المسلمین مسلم